الإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حبيبك خير الخلق كل بعد والی رات یعنی تیرہ ربیع الاول شریف کی رات میں ناموں سے رسالت کے دفاع چیف جسٹس آف پاکستان کے آسیہ آسیہ ملعونا کی رہائی کے حق میں فیصلے کے ساتھ بحث اور مناظرہ اور اس کے رد کے لیے کوٹ کوٹ لکھپت اور ماڈل ٹاؤن کی اس بہت بڑے میدان اور گراؤنڈ میں صدق کے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس عظیم الشان مبارک جلسہ لاہور کے تمام شوراکا کو ناجیز اور ناج کے میزبانان گرامی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان گرامی اس سلام کے بعد تمام مہمانان نے گرامی اور شراکا کا بندہ ناچیز دل سے شکر گزار ہے کیا آپ حضرات ناچیز کی دعوت اور اعلامیے پر تقریباً پاکستان کے چاروں صوبوں اور ہر ضلع سے تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور جتنے حضرات مجبوریوں کی وجہ سے اور حالات کی رکاوٹوں کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور لاکھوں کی تعداد میں پیچھے پڑے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی آج کی دعا ہے ہمارے بزرگوں اور ہمارے مشائق خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مقدس کے تصدق میں سب کے حاضری قبول و منظور فرمائے سب کی نیتوں پر اللہ تعالی صالح جزا عطا فرمائے تقاضے کے مطابق جتنے سادات کرام علماء کرام مدرسین حضرات مقررین ممبر پر جلوہ فروز ہیں اور یا نیچے تشریف فرمائے ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں یہ معززین کافی تعداد میں موجود ہیں میں چیز فردن فردن سب کے اسماء گرامی ذکر کرنے سے معذرت کرتا ہوں ان چہروں کے تعارف کی آپ کو حاجت نہیں ہے لیکن صاحبزادہ والا شان واقف اسرار شریعت شریعت طریقہ مولانا مفتی محمد احمد مفتی محمد رضا صاحب چشتی میروی مدلولہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ اپنے والد گرامی اور چاچا جی گرامی کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے بھائی طرف وہ تشریف اور مار ان کا ذکر خیر اس لیے فرض ہے کہ جو ناچیز نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یا اب کرے گا وہ سب کچھ انہیں کے والد گرامی کا فائدہ ہے بعد ناچیز پنڈی راجپوتا کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے دامے دل میں سفر قدم ہر طرح سے قربانی دے کر اتنا بڑے جلسے کا اتنا حسین جمیل انتظام فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں اس میدان اور گراؤنڈ بلکہ اس علاقے بلکہ میں کہوں گا کہ لاہور کی تاریخ میں ان شاء اللہ الرحمان ایسا خوبصورت انتظام اور اس عظیم مقصد کے لیے اور پھر انشاءاللہ اللہ الرحمان جو بیان پیش ہوگا یہ تمام چیزیں ملا کر اگر اس کو بے مثل بے مثال کہا جائے تو میرے خیال میں حقیقت سے یہ دور نہیں ہوگی دوستان گرامی خصوصاً ہمارے رانا بابر علی صاحب کے والد گرامی حاجی محمد علی صاحب جو پنڈی راجپوتا کے معروف میں سے ہیں اور سیاسی سماجی امور میں وہ ایک نام رکھتے ہیں ویسے بھی پنڈی راجپوتا کا ایک مخصوص نام ہے اس علاقے میں اور رانا صاحب خود ایڈوکیٹ ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بچپنے سے ہی یہ ناجیز کے ساتھ متعلق جنہوں نے یہ میرے دائیں طرف ہاتھ لہرایا ہے رانا صاحب آپ کھڑے ہو آپ ذرا کھڑے ہو یہ رانا ان کے اور ساتھی دوست احباب کافی ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی تعارف شمار ہو جائے گا تشریف رانا محمد محبوب صاحب جو سابق ناظم رہے ہیں اپنے علاقے کے اور علاقے کی معروف شخصیت رانا محمد ریاض بولا وہ بھی بہت سے وجوہات کی بنا پر معروف شخصیت ہیں ان کے چاچا جی تھے چودھری معشوق علی صاحب وہ بھی سیاسی حلقے میں پورا اپنا نام رکھتے تھے فوج ہو گئے اللہ مغفرت فرمایا ان کی چودھری معشوق علی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بھتیجا توبہ کر کے سیدھا ہو جائے تو میں تمہیں اللہ کا ولی مانوں گا ولایت کو تو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے ریاض بوڑا صاحب ناچیز کے بیانات اور ناچیز کی دوستی میں رہ کر بہت کچھ برائیاں وہ چھوڑ گئے اور ان کا سیدھے راستے پہ آنا ایسے ہی مشکل تھا جس طرح کے کسی دریا کو اپنے راستے سے ان کے لگوٹیے یار جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے دوستان گرامی لا یشکر اللہ ہم اللہ یشکر الناس حدیث شریف میں آتا ہے جو خلق خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اس وجہ سے یہ میرا فرض تھا کہ میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا اور آپ کا خصوصاً دور دراز علاقے سے ناچیز کے اشارے اور دعوت پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے تشریف لانا یقیناً ہمارے لیے خوش آئندہ ہے اور ہم سب کے لیے بخشش اور دارائن کی سعادت کا سامان ہے اور اہل سنت اور اسلام کے لیے بہترین اقدام ہے اس ابتدائی شکریہ کے کلمات ادا کرنے کے بعد میں جناب کو اتنے عظیم جلسے ان عقاد کی غرض و غایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پورے پاکستان سے تشریف لانے کی جو تکلیفات دی گئی ہیں ان تکلیفات کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی جانتا ہے اس میں نہ کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا دنیاوی مقصد ہے صرف اور صرف اسلام سنت و جماعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا تحفظ مقصود ہے اور وہی ہمارا محرک بنا ہے ہمارا وہی محرک ہے جس نے ہمیں اتنا عظیم پورا من اجتماع کرنے پر مجبور کیا ہے ہمارا کسی نے راستہ نہیں روکا حالانکہ اعلان ہوا ہے جگہ جگہ پر میں نے خود کیا کہ ہم ایک ایسا جلسہ کریں گے جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا پورا جواب دیا جائے گا اس کے باوجود ہمارا راستہ نہیں روکا گیا کیوں نہیں روکا گیا جب ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا تو ہمارا کیوں روک کما تھدین و تدان جیسا کرو گے ویسا کرو گے ہم جب اللہ کے فضل سے شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے ہمارا پہلا دھرنا جو لاہور پنجاب اسمبلی کے سامنے ہوا تھا ہمارے شیخین پر جھوٹے اور ناجائز مقدمات کے خلاف اور ان کی رہائی کے حق میں اس دھرنے کے اندر دنیا گواہ ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے کسی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی یہ تمام پنڈی اسٹاف کے رانے حضرات ہمارے ادھر موجود تھے لیکن ہم نے جو ان کی اسلام کے مطابق اپنے خاجگان کے خاجگان کے فرمانے شان کے مطابق تربیت کی ہے جو اس تربیت کا نتیجہ تھا اور ہے کہ آج بھی آپ نے کسی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائی سمجھ آ رہی ہے دوستو ان شاء اللہ رحمان اسی طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر اور ملحوظ نظر رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی قدم قدم پر ہمیں مزید کامیابوں سے نوازا کرے گا یہ تو معمولی بات نہیں ہے حکومتی عملہ حکومت کے پابند نہیں رہتا جتنا پارٹی جماعتیں ہیں سب جماعتوں کے لوگ اسلام سے متنفر کرنے اور دین سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں ان کے لوگ ایسے ایسے اقدام کرتے ہیں اقدام اٹھاتے نہیں یہ جملہ عام چلتا ہے اقدام اٹھاتے ہیں اقدام اٹھانا غلط ہے اقدام کرنا ہوتا ہے قدم اٹھانا ہوتا ہے یہ تھوڑی سی تمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ ممبر پر کھڑے ہونے کی چاہتے تو بڑی ہوتی ہیں اور قائد بننے کی بھی اور ابھی تک صحیح جملے ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا نہیں اقدام یہ افعال ہے اور اقدام یہ قدم کی جمع ہے اقدام اٹھائے جاتے ہیں اقدام کیا جاتا ہے اقدام کا مانا ہوتا ہے پیش قدمی کرنا پیش قدمی اٹھائی نہیں جاتی پیش قدمی کی جاتی ہے لہذا یہ کہنا چاہیے کہ ہم اقدام کرتے ہیں کریں گے اقدام کیا جائے گا اقدام اٹھانا نہیں ہوتا تو دوستان گرامی وہ ایسے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جن سے دین دین, دین سے لوگ متنفر ہوتے ہیں دین بدنام ہوتا ہے دیندار لوگ بدنام ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے رویے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا فخر سے سر بلند ہو گیا کوئی انگلی اٹھانے والا ہماری طرف انگلی اٹھا کے دکھائے یہ جی کبھی کہتے ہیں جی یورپ کی نظر میں یوں بدنام ہو گئے ہیں فلان ہے یہ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم نے ایسا سوا لگا دیا ہے باطل کا کہ باطل منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے دوستان گرامی ضمن بات کرتا ہوں میڈیا والے میڈیا والے ذرائع بلاگ والے وہ تشریف لائے ہیں میں نے ان کی گاڑی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ سامنے کھڑی ہے یہ میرے سامنے بھی ویڈیو بن رہی ہے میں یہاں برملا کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو اور ہمیں ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جتنا اجتماع ہوا ہے اللہ کے فضل سے یہ ناچیز کے برائی اور کفر کے خلاف اور میرے بھائی حضرت مفکر اسلام مولانا محمد سعد اللہ چشتی صاحب اور میرے شیخین مکرمین ان کے حق پر مبنی بیانات نے آپ کو کھینچا ہے کسی میڈیا نے نہیں کھینچا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ رسول کے راستے میں کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے میری قربانی سے مراد لڑنا جگڑنا نہیں ہے دنگا فساد نہیں ہے میری مراد یہ ہے کہ آپ آزاد اپنے دین حق پر قائم رہنے کے لیے کسی بھی تکلیف کو گوارا کرنے سے پرہیز نہیں کریں گے کیوں میرے دوستو ایسا ہے ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ نے جب تائید میں ہاتھ اٹھانا ہے تو یا تو بالکل نہ اٹھائیں اگر اٹھانا ہے تو سارے حضرات اٹھائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ محفل کے اندر جو ہے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جو موافقت نہیں کرتے مخالفین ہیں ماشاء اللہ نار رسالت نار خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دین اسلام مذہب حق اہل سنت و جماعت فیض اولیاء فیض امام اہل سنت ماشاء اللہ میں پھر بات دہراتا ہوں میڈیا اور ذرائع بلا کہ جتنے وسائل اور ذرائع ہیں جتنے جائز حد تک استعمال ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ باقی کی نہ ضرورت سمجھتے ہیں اور نہ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن جب دوست احباب بلا لیتے ہیں یا وہ خود تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کو نکالنا بھگانا اور ہٹانا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ اگر وہ اگر وہ اس نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ پیغام حق دنیا میں جائے اگر اس نیک نیتی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر ان کو اجر عطا فرمائے گا اور جو جتنا خلاف شرح ہے اس کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا آمین میں شریعت مطالعہ کو اللہ کے فضل سے مضبوط طریقے کے ساتھ سمجھتا ہوں خالی نہیں سمجھتا میں پورا مضبوط سمجھتا سبحان اللہ میرے بزرگوں نے بھی یہی فرمایا ہم بلاتے نہیں اور اگر کوئی آج آتا ہے تو ہم نکالتے بھی نہیں تو رانا صاحب اور دو صاحب دوسروں نے زور دیا کہ اتنا بڑا عظیم موضوع جو ہے اس کو دنیا پہ جانا چاہیے کیوں کہ چیف صاحب نے یہ فیصلہ جو لکھا اردو میں لکھا ہے اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ اردو میں لکھا ہے جبکہ کورٹ کی تاریخ یہ ہے کہ تمام کورٹس فیصلے انگلش میں لکھتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑی عدالت کا فیصلہ اتنا بڑے کورٹ کا فیصلہ وہ اردو میں آ رہا ہے تو چیف صاحب نے کہا چیف نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ سب لوگ اس کا مطالعہ کریں اور اگر کسی سے کوئی جواب بنتا ہے تو وہ پیش کریں تو ناچیز نے الحمدللہ اس چیلنج کو بڑے خندہ پیشانی اور کھلے دل سے قبول کیا یہ پاکستان نہیں خالی پاکستان نہیں عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں یہ واحد جگہ پر یہ واحد موضوع لگ رہا ہے جس کے اندر اتنا بڑے فیصلے کا اتنا تحقیقی اور مدلل جواب ہوگا جس کے اندر دین آئین اور قانون تینوں کو پورا مد نظر رکھ کے پیش کیا جائے گا اللہ چیف صاحب کے ساتھ جتنے قانون دان ہیں جتنے قانون دان ہیں جتنے سیاسی لوگ ہیں سب کو پورا چیلنج ہوگا جتنے مذہبی لوگ ہیں سب کو پورا چیلنج ہوگا میرے ایک ایک جملے کا جواب ایک ہی جملے کا جواب اگر دے دیں تو میں شکست مان لوں گا ہاں، ہے ہے للکار للکار ہے ہے چشتی تیری عظمت کو سلام اردو میں اردو میں جناب سے مخاطب ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تمام دنیا نے اس کو سننا ہے لہذا میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہوں جس کو دنیا میں عام استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تمام حضرات اس سے مستفید ہوں توجہ ہے اس موضوع کو محفوظ کر کے ہر صورت میں دنیا تک پہنچانا مسلمانوں کا فرض ہے سبحان اللہ بے شک میں پھر کہتا ہوں اس موضوع کو محفوظ کر کے دنیا اسلام تک پہنچانا بلکہ دنیا کفر تک بھی پہنچانا یہ فرض ہے کیوں ہم جانتے ہیں یورپ کے دعوے کو یورپ اس وقت اپنے آپ کا دنیا کے اندر علمی سکہ منوانا چاہتا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کیا ہم علمی اور تحقیقی لوگ ہیں متاثر نہیں ہیں ہم تمام دنیا کی خدمت کا نظریہ رکھتے ہیں لیکن اس کے برخلاف ان کا یہ تمام تر جھوٹ اور جھوٹا دعوی اگرچہ ثابت ہو چکا ہے ہزاروں طریقوں سے لیکن پھر بھی علمی میدان کے اندر ان کا منہ توڑ جواب پیش کرنا یہ عالم اسلام پر قرض ہے اور جس قرض کو سوائے چشتیوں کے دنیا کے اندر کوئی نہیں چکا سکتا تقریب پریشانی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایسا قائد ایسا راہدار رہنما میسر نہیں ہوا جس نے جس نے اس ماڈرن اور جدید بے وقوفی کے ماحول میں جدید مارن بے وقوفی اور صفاحت کے دور میں بے وقوفوں کو ان کی بے وقوفی کا صحیح رخ دکھایا اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے کام ہی نہیں یہ ہمارے بائیں کھیل کا کام بائیں ہاتھ کا کام ہے الٹے ہاتھ سے ہم پوری دنیا کے ان لمب لوفروں کو اللہ کے فضل سے چٹکی مار کے ان کا رخ دکھا سکتے ہیں ہاں, ہاں،, ہاں،, ہاں، وہ لوگ صرف اور صرف اپنی سائنسی مشینری کے چمک دمک میں اپنی تمام غلاظتوں ظلمتوں اور بے وقوفیوں اور صفاتوں حماقتوں فسادات خرابیوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں توجہ ہے دوستان گرامی اس کے بعد ناچیز جو جواب پیش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ابتدائی گزارش جناب کے گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ اس کے لیے تو بہت لمبا وقت لگے گا آپ نے جلد بازی سے کام بھی نہیں سستی بھی نہیں کر دی غفلت کا مظاہرہ نہیں کر دی خوب کر توجہ سے سننا ہے آخر اتنا بڑا کام ہے یار اس کے لیے جس طرح پھر مجھے متحرک ہونا پڑے گا آپ کو بھی تو متحرک ہونا چاہیے نا دوستان گرامی اگر کسی کو اس دوران پہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ساتھ میں دربار ہے چھوٹا سا دربار ہے اس کے ساتھ مسجد ہے تارت خانے بیت الخلا ہے وہ ادھر تشریف لے جائیں اس کے بعد پھر تشریف واپس لائیں اتنا طویل وقت کے لیے بیٹھنا ظاہر بات ہے بہت مشکل ہے لیکن آپ سے پوری توقع ہے ان شاء اللہ آپ دوستی کا حق ادا کریں میں اہل مغرب یعنی مستغربین مستغربی مستشرقین مستغربین مستشرقین مستغربین سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے دجل و فریب اور مکاریوں کا جواب محض اسی وجہ سے نہیں بن سکتا کہ مسلمانوں کو صحیح راہبر رہنما پیشوا اور اپنے دین اور دنیا سے صحیح واقفیت رکھنے والا کوئی مجسر نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر دیا ہے قلندر لاہوری قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ جن کو چیف صاحب نے اپنے اس تاریخی فیصلے کے اندر جو تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے جس نے اپنے ماتھے پہ اتنا بدنامی لینی ہے اور لے چکا ہے وہ میرے ہاتھ میں اس فیصلے کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ پاکستان کے روحانی باپ ہیں پاکستان کے روحانی باپ ہیں اور ہم یقیناً ان کے روحانی باپ سمجھتے ہیں وہ شمار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ شمار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ شمار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں ہم مانتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کے ظاہر کرنے کی اور اندر سے نہ ماننے کی دلیل یہ ہے کہ تین سال سے ان کا دن منانا ہی بند ہو گیا یہ آپ کو معلوم ہے تین سال سے یا اقبال کی چھٹی بند ہو گئی ہے سرکار کی طرف سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اقبال سے نفرت کب سے شروع ہے اور اسباب اور عوامل تک پہنچنا چاہیے کیوں نفرت ہو جس کو روحانی باپ کہا گیا ہے اس سے نفرت کس وجہ سے ہوگی اس کی کیا علت ہے سبب کیا ہے کس وجہ سے روحانی باپ کو چھوڑ کر یا تو بن باپ کے رہنا گوارا کر لیا یا کوئی اور باپ کو تلاش کر لیا توجہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یا تو اور باپ کو مل گیا ہے یا بن باپ کے رہنا ہی پسند کر لیا ہے توجہ نہیں فرماتے اور یہ اعزاز ہمیں ہے یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہم باطل کے پاؤں اتنے اکھاڑ چکے ہیں کہ اتنا روحانی باپ جس کو ستر سال روحانی باپ مانتے رہے ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لیے کیا بات ہے سمجھ آ رہی ہے دوستو دوستان گرامی اس روحانی باپ سے ہاتھ اٹھانا ان کو ماننے سے انکار کر لینا اور اس کا پہلا قدم یہی اٹھانا کہ ان کا دن نہیں بند کر دینا جبکہ پاکستان میں کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی دن منا لیا جاتا ہے میں کس کس کتے کی بات کروں میں کسی کی نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے جس کو سارا زمانہ کتا کتا کہتا ہے وہ مر جائے تو اس کے دن منائے جا رہے ہیں اور جس کو حکیم الامت مانا جاتا ہے اس کا دن منانا کیوں بند ہو گیا ہے اور سنو میرا مقصد اس سے دن منانے کا مطالبہ کرنا نہیں ہے کیوں ہم کسی کے عمل کو بار بار نہیں ازماتے لا المؤمن من جحر واحد مرتين مومن دو مرتبہ ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا ستر سال منانے کے بعد اگر پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ستر سال منانے کے بعد چھوڑ دیا گیا تو اگر پھر منانا شروع ہوا تو جس مقصد کے تحت پہلے منایا جا رہا تھا اور پھر دوسرے مقصد کے تحت چھوڑ دیا گیا تو ہم سمجھیں گے اسی مقصد کا ارادہ رہا ہے سمجھو نہیں فرمائی میرے میری باتوں کے بوجھ کو وزن کو شکل کو زور کو وہی لوگ سمجھ سکیں گے کہ جو لوگ اس میدان کے کھلاڑی شمار ہوتے ہیں اس میدان کے شاہ سوار شمار ہوتے ہیں ان کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں میرے پاس پنجابی زبان آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو معلوم ہے بہت صاف ستھری ہے لیکن میں آج آپ سے معذرت کر کے کیونکہ میرا مخاطب در حقیقت کچھ اور لوگ ہیں ظاہر آپ ہیں باطن کچھ اور ہیں اس وجہ سے میں انہیں کو مد نظر رکھ کر یہ زبان استعمال کر رہا ہوں جس کے اندر انہیں باتیں ہوں گی لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار استاد کی جی گل سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ کوئی گلا سمجھا ہوگی کوئی ادھر سمجھا ادھر سمجھاؤ حصہ اس واسطے انہوں کی زبان تمہیں سمجھ نہ آئے کوئی حرج نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ورنہ اللہ کے نال اسا ہر زبان جیڑیاں سڈیا شمار ہو ہر زبان جہیا سڈیا شمار ہوں ہر کسی کا گھر پورا کرنا جاننے ہے دوستو یہ تمیزی باتیں آپ کو موضوع کے قریب کریں گی اور آپ کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت پیش کریں گی پیدا کریں گی اس وجہ سے میں نے یہ ابتدائی باتیں شروع کی ہیں توجہ ہے نا تاکہ پوری مناسبت پیدا ہو جائے اور جو سوالات ہیں مقدرہ ان سب کے جوابات ہو جائیں کوئی جوابات بھی ہو رہے ہیں یہ جتنے آباد تشریف فرمائے تبھی ضرورت والے جا سکتے ہیں دوسرا اس یہاں سے اٹھنے نہ پائے پھر یہ ذہن میں رکھنا تاکہ خلل نہ ہو اور آپ کا یہ جلسہ انشاءاللہ شاء اللہ دنیا کا ایک تاریخی اجتماع اور جلسہ شمار ہو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے دوستوں اب میں اصل مقصود کی طرف آتا ہوں آئی یار کسی کدھر چلے ہو پیشاب کرنے چلے ہو یا کوئی اور مقصد ہے ہاں تبھی ضرورت جا سکتے ہو خلل نہیں پاؤنا رو تکبیر ناگ رسال نارو تحقی نگو غوثیہ حضرت میرے مستقل حدروشی صاحب پاس بار ختم تمہارے پاس بار سے رسول لیجئے میرے دوستو اب میں اصل مقصود کی طرف آنا چاہتا ہوں مسئلہ عزت و ناموس سے صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان میں بہت اچھالا گیا ہے اور اچھالا جا رہا ہے مگر اس مسئلے کے متعلق ہاں کوئی دشمن ہے یا دوست ہے دشمن ہے یا کوئی دوستی کا مدعی ہے دعوے دار ہے اس مسئلے کے متعلق مثبت اقدامات کسی نے نہیں کیے یعنی جو دشمن سے اگر وہ اس کے دشمن سے اور ہیں تو ان بے وقوفوں کے پاس تو بے وقوفی کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا لیکن جو دوست ہیں دوستی کے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی جتنے قدم اٹھائے ہیں ایمان سے کہتا ہوں انہوں نے عزت و مانو و رسالت کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا دیا جو دفاع کرنا تھا اس کی بجائے انہوں نے ظلم اٹھانا شروع کر دیا خصوصاً جمالی طبقہ بلا تختی سے کیسے بات کر رہا ہوں جو مولوی طبقہ ٹھیکےدار بن کر سڑکوں پر نکل آتا رہا اور نکلتا ہے ایمان سے کہتا ہوں ہر قدم پر انہوں نے مگر طریقے کی تباہ کر کے دین شریعت اور نامو سری سال کو نقصان پہنچایا ہے جس کی روشن دلیل یہ ہے کہ ان کے غلط نہ ہموار جاہلانہ محض بے وقوفی اور حماقت کے جذبات پر مبنی یا کسی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ایسے ایسے انہوں نے قدم اٹھائے کام کیے فتوے دیے بیانات دیے جو آپس میں متضاد بھی ہیں متناقل بھی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی ہے مثلا حال ہی کے اندر کچھ مولویوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جج واجب اور قتل ہے جج واجب اور قتل ہے اور وزیر اعظم بے وقوف ہے مجھے اس قتل کے فرق کی وجہ بھی ظاہر نہیں ہو سکی نہیں ہو سکتی ہے کہ ججوں کو واجب اور قتل کہنا اور وزیر اعظم کو کہنا بے ہے سرپرست آلہ جس کو اختیار ہے کہ ججوں کو بدل ڈالے اس کے ساتھ اس میں رعایت کی برتی جا رہی ہے سر کے جا سر کے جائیں پھر مسلمانوں یہ ناچیز چیز کی آواز کو لاہور یا نہ سمجھنا کہ تمہارے کانوں سے میں مالوس اور گزر آرام نہ چیز کا پیغام تمہارے کانوں سے پہلی بار گزرے گا تمہاری زندگی میں ممکن نہیں ہے وہ باتیں اور چیز یہاں پر ظاہر کرے گا میں میڈیا سمجھو میں سمجھتا ہوں میڈیا کی مجبوری کو سمجھتا ہوں ملک کی مجبوری کو سمجھتا ہوں فوج کی مجبوری کو سمجھتا ہوں حکومت کی مجبوری کو سمجھتا ہوں عدلیہ جس کو کہتا ہے اس کی مجبوری کو مجبوری کو سمجھتا ہوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی غلامی اور مجبوری کو سمجھتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ کس کے گلے میں کتنا لمبی رسی ہے لیکن اس رسی سے آزاد کوئی بھی نہیں ہے نہ ان پھر کا دوشوں کو ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں سونے سمجھتا بھی ہوں اور بیان بھی کر سکتا ہوں میں اکریک بیان کروں گا آپ کے سامنے میڈیا والے حضرات کہتے ہیں دعویٰ یہی ہوتا ہے میڈیا آزاد ہے کسی کو نہیں چھوڑتا لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آزاد ہے نا صرف میں ایک بات کا سوال کرتا ہوں کہ نہ چیز کا اگر سڑک سے لڑائی ہوتی ہے نا کسی کی جگہ پر کتی پر لڑائی ہو جاتی ہے تو میڈیا اس کو براہ راست لائن دکھا دے کر دیتے ہیں ایسے اور اتنا عظیم اجتماع کو براہ راست کیوں نہیں دکھایا جا سکتا ذرا بتائیں علائق اور مرد اور وہ رکاوٹیں کون سی ہیں بچوں میڈیا کے بچوں میں سفید سے کالی کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں نے پورے پروٹوکول پڑھے ہوئے بھی ہیں اور بیان بھی کیے ہیں جو ان کے اندر میں نے پڑھا ہے یہ سارا وہی ڈرامہ چلتا ہے مجھے پتا ہے لیکن چلو اگر آپ کی مجبوری ہے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے مجبوری ایک ہی کافی ہے تو ہم پھر مجبور کیوں کریں ہم اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی تشریف آبری پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے مجاہد ہیں کہ اس اجتماع میں آ گئے مارا پٹو مار سیو مارا تحقیق میڈیا سے کہتا ہوں کوئی مائی قرار قانون لاؤ میرے بیان کو دین اور آئین کو مخالف صادم ہر کسی کو ہر کسی کو یہ آئین کی آرٹیکل بیس ہے میرے ہاتھ میں آئین پاکستان انیس سو تہتر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی آرٹیکل بیس اس کے اندر یہ صاف صلاحت ہے کہ ہر کسی فکر جماعت پر مذہب والے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے کوئی ہے چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے چاہے گزائی ہے ہر کسی کو اپنے مذہب اور ثقافت کی شاخ اور اظہار کی مکمل آزادی ہوگی مجھے معلوم ہے مجھے کوئی تھانہ نہیں روک سکتا مجھے معلوم ہے مجھے کوئی انتظامیہ نہیں روک سکتی وہ انہیں کو روک سکتے ہیں جو ان کے آگے جاہل ہے میں قانون کو سے زیادہ جانتا ہوں تو مجھے کیسے روکیں گے بھائی یہ ایس ایچ او صاحب ہو گئے یا D S P S P صاحب ہو گئے یہ تو بالکل چھوٹے درجے کے ملازم طبقے کے لوگ ہیں ہماری نظر کے اندر جب ہم علمی میدان میں اتریں گے تو آپ خود بتائیں جو آدمی چیف کو اپنے خطاب کا مخاطب کر رہا ہے وہ نیچے کیا نظر رکھتا ہے قانون کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے دوستو میں اقبال کا یہ شیر پڑھ کے کلندر کا آپ کے دلوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں ہمارے اقبال فرماتے ہیں زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا اقبال سے کوئی گناہ نہیں ہوا انہوں نے صرف پیغام اپنا حقیقت کو سمجھنے والے مسلمانوں کے لیے لکھا تھا اور وہ اگر آئے تو چشتیوں کی صورت میں آئے جب آئے انہوں نے دنیا میں پیغام اقبال کا حقیقی رخ جب دکھا دیا تو اس جرم نے ان کو مجرم بنا دیا اس کو کہتے ہیں ناکردہ گنا یہ ایسا گنا ہے جو ان سے ہوا نہیں یہ بہت بڑی نیکی تھی ان کی لیکن کیا کریں کہ بد نگاہوں کی نگاہ میں اب ان سے نہیں نگاہوں کی نگاہ میں یہ جرم ہے جس طرح کے یزید جیسے کمینے کی نگاہ میں امام حسین کا عمل جرم بن گیا تھا بولو اے مرو سبحان اللہ ہمارے قلم فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ان کا تعارف کرایا ہم نے لوگوں کو زبان لگائی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زبان کو اقبال پڑھنا آ گیا سمجھنا نہیں آیا اور اگر سمجھنا آیا تو عمل کرنا نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ بات کو سمجھنا زمانہ اپنے ہوا دس چھپا نہیں سکتا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی نا پاکی اقبال فرماتے ہیں زمانے کے فتنے چھپتے تو نہیں ہیں لیکن اگر اس بے حیا اور پلیت ماحول کی وجہ سے نگاہ اور دل پاک جو تھے وہ پلیت ہو گئے ہوں تو پھر واقعی فکریں سمجھ نہیں آتے اور اللہ کے ولی کیونکہ ہر دور میں فطروں سے محفوظ اور پاک رہتے ہیں اس وجہ سے وہ تمام ایسے ولی نسرات سے محفوظ رہ کر ہمیشہ حقیقت کا کھوج لگا لیتے ہیں سبحان اللہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان زمانہ اپنے ہوا چھپا نہیں سکتا تیرا حجاب ہے تیرا حجاب ہے تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی اگر یہ دل اور نظر پاک ہو جائیں تو اقبال فرماتے ہیں کوئی فتنا چھپ نہیں سکتا اور ذرا زور سے بولو اللہ اب دیکھیں میرے دوستوں ایک طرف یہ فتوا تھا کہ وہ واجب قتل فوج کو کہا جا رہا تھا اٹھو لڑ جاؤ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد معذرت آ گئی معذرت آ گئی اور پھر معاہدہ کس بات پہ ہوا کہ نظر ثانی کی جائے گی فیصلہ پر نظر ثانی کی جائے گی حکومت نے کہا اگر حکومت نے کہا اگر حکومت نے کہا اگر کوٹ کوٹ نظر ثانی کی اپیل کو قبول کرتا ہے تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ضد اسی طرح قائم رکھی ہے یار کیا ہوا یار مولویوں کو اتنا ہی بار تو بھی سمجھ نہیں آتی یار ہم تو عربی بھاشی چڑھا لیتے ہیں ان کو اردو کا پتہ نہیں چلتا یہ کیوں نہیں کہا حکومت پاکستان نے کہ ہم اپیل کرتے ہیں اور وہ بھی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ کوٹ اس اپیل کو قبول کرے اور نظر تھانی کرے فوراً حکومت نے یہ کیوں نہیں کہا یہ کیوں کہا اگر کوئی اپیل کرے اور کوٹ اس کو منظور کرے تو ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس کا مطلب ہے ہم غیر جانبدار ہیں مسئلہ تو رسالت کا تھا پولیو دے قطرے گلیز پلانے ہون تے حکومت پوریاں فوجا کو طاقت آوے اور اگر مسئلہ نامن سے رسالت کا ہو اور خود بھی فیصلے میں شک ہو گیا ہے تو اتنے بڑے مسئلے پر زور کیوں نہیں دیا حکومت نے یہ تو میں جیسے جیسے بولوں گا آپ کو پتا چلے گا کیا قیامت آ رہی ہے میں بولوں گا لڑوں گا راستہ نہیں روکوں گا میں حرام سمجھتا ہوں جو شریعت میں حرام ہے وہ نہیں کر سکتے ہماری سیاست شریعت کے پیچھے رہتی ہے آگے نہیں جا سکتے ہم ایسی سیاست پر لالت بھیجتے ہیں جو شریعت رسول سے آگے بڑھ جائے وہ فراؤنیت ہے وہ حامانیت ہے وہ فرنگیت ہے وہ یہودیت ہے وہ نصرانیت ہے خدا کے احکام کو پیچھے پھینک کر جس کو ساتھ سیاست کہا جاتا ہے وہ شرارت ہے سیاست نہیں سیاست وہی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے تابع رہے یار ساتھ دو یار ابھی تو عشق ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ہاں۔ حق حق نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق علم بردار حق کا صدا کے مفتی بدلے میں چشتی سائے میں ناچیز وقفہ کروں گا خطاب کے دوران اس وقت کے اندر آپ کا سانس نکلواؤں گا اور میں بھی اپنی کبھی ضرورتیں پوری کروں گا کچھ وقفے کے بعد پھر اسی طرح اجتماع ہوگا یہ صبح تک جاری رہے ابھی تو میں ناقص میں بول رہا ہوں اگر میرے ساتھ بھائی بول رہے وہ تو ہی خدا اللہ یورپ پر قیامت جانے کے بادشاہ ہیں سبحان اللہ جس کو اپنے علم اور دانش ہونے پہ ناز ہونا تو اب ہمارے بھائی کے سامنے پانچ منٹ بیٹھ جائے میں کٹا لوں تقبیر رسالت نارے تحقیق نارے غوثیہ عظیم نقطہ دار حضرت علامہ مورا ساد اللہ سستی صاحب شیر پہلے سندر شیر غیرت مند دیکھو سمجھیے ذرا پہلے فتوا کیا تھا وہ واجب القتل ہے ساتھ ہی معذرت آ گئی اور معاہدہ ہوا کہ نظر ثانی گئی جو نظر ثانی کے متعلق سرکاری حکومتی رویہ تھا وہ میں نے بتا دیا یہ خود رویہ حکومت کا اور یہ بیان حکومت کا بتا رہا ہے کہ وہ کیسی حکومتیں ہیں اس کی حقیقت میں آگے چل کر کھولوں گا مزید مزید آگے چل کر کھولوں گا لیکن اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو رسالت کے مسئلے میں بھی غیر جانبدار رہے اس کو اسلام کی حکومت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں مزید انشاءاللہ الرحمن جھوٹ کے جنازے آگے نکالوں گا جھوٹ کے جنازے آگے نکالوں گا توجہ ذرا اچھا غور سے سنے ذرا غور سے سنے اس کے بعد نظر ثانی پر چھوڑ دیا گیا اور تمام احتجاج ختم کر دیا گیا کہ کامیابی ہو گئی کیوں نظر ثانی ہو گئی میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں میں اتنا پوچھتا ہوں کہ جو پہلے واجب القتل تھے وہ کیوں واجب القتل تھے یہ حکم شرعی کیوں لاگو ہوا محض اسی وجہ سے کہ گستاخ رسول کے حق میں دیدہ دانستہ فیصلہ کرنے تمام حقائق کو پسے پشت ڈھال کر فیصلہ کرنے کی وجہ سے گستاخ رسولوں گستاخ رسول کے حمایتی بنے تو مرتد ہو گئے جب مرتد ہو گئے تو واجب القتل ہو گئے اب میں پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے مجھے اتنا تو بتائیں کیا جو پانچ منٹ پہلے واجب القتل ہو کیا وہ پانچ منٹ بعد مسلمان تو مسلمان کسی کافر کا فیصلہ کرنے کا بھی مجاز رہتا ہے جب تم نے ہم ہم کوئی حکم جاری نہیں کر رہے ابھی تک وہ دلہ جو ہے ہمیں پتا ہے میں ان کی بات کو لے رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں جو چند گھڑیاں پہلے وہ مرتد اور واجب القتل تھے تمہارے نزدیک چند گھڑیوں کے بعد منصف کیسے بن گیا جو مرتد ہوتا ہے وہ تو کسی گدھے کا کسی کافر کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جو مرتد ہوتا ہے وہ کسی کافر کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی پلیت سے پلیت کام کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو ناموں سے رسالت جیسا بلند ترین بنیادی اسلامی مسئلہ جو ہے وہ پھر ان پر کیوں چھوڑا گیا اور ان کو کیسے اہل قرار دیا گیا تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق حضرت سنا ہم فرنگیت کی زبانیں نہیں پڑے ہم فرنگیت کو جانتے ہیں ہر زبان پڑھنے والا جانے یہ ضروری نہیں ہوتا اور ہر زبان نہ بولنے والا نہ جانے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا لہذا یہاں موجبہ بھی جزیا ہے اور سیلفہ بھی جزیا ہے منفک کی زبان تھوڑی تھوڑی چلاؤں گا مجھے اللہ نے منطق تو منطقی تو منطقی رہے منطق پر بھی سوچا پھیرنے کی قوت بخش ہے اگر کسی مائی کے لال کو منتق کے اندر مان اور ناز ہو تو وہ منتقی میرے سامنے آئے منتق پر سوالات اٹھاؤں گا اگر جواب آ جائے میں تدریس ختم کر دوں گا تقریر ختم کر دوں گا سمجھو ہے سنیے یہاں موجبا بھی جلیا ہے سالبہ بھی جلیا ہے نہ ادھر کلیا ہے نہ ادھر کلیا ہے ہم زبانیں نہیں پڑے مگر فرنگیت کی رگ رگ کو جانتے ہیں یہ فرنگیت کیا ہے صرف چو چو کا مربع ہے جس کو لوگ اپنا ماتھے کا جھومر بنا کر ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اور دو چار الٹے سیدھے انگلش کے لفظ بول کر لوگوں کو مرعوب کرنا جانتے ہیں ان جہلوں سے ہم کہتے ہیں جہلوں جس پر تم ناز کرتے ہو یہ اتنا گھٹیا چیز ہے کہ اگر کسی جانور کے پاؤں میں آئے تو پریشان ہو کر گر پڑے نہیں عمر اگر نہیں جانتے تو کم از کم اقبال کو پڑھ لو ہم تو اللہ کے فضل سے جانتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں تم اقبال کو ہی پڑھ لو جدھر میں خر سکول دیا تختیاں لگی نہیں زلوم چہول ترار ہو رہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کسی کے اندر صلاحیت علم سیکھنے کی تو ہمارے پاس ہے لیکن صلاحیت ہونی چاہیے ایمان سے کہتا ہوں قابلیت ہو ہمارے پاس آئے ایک ایک جملہ دنیا کو لاجواب نہ کرے تو پھر کہنا ہاں لیکن اتنا مجبوری ہے ہمارے پاس دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ہاں جی کیونکہ ہم کسی غیر سے تعلق نہیں رکھتے ہم صرف خدا اور خدا کے رسول کے دربار کو جانتے ہیں ارے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دوستوں غریب تو فقیر تو مسکین ہے نا کھانے تو نہیں اور ساری دنیا دولت جو بھی دنیا کی چیز کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے عزت کی خاطر نا کانے کی عزت نہیں ہوتی جا کسی نے اگے سر نیو اکھ نیوی رہے سر نیو اکھ بند رہے وہ آزاد نہیں ہوتا وہ باعزت نہیں ہوتا وہ باوقار نہیں ہوتا وہ کتے سے بھی زلیل ہوتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن پیرا نہ من تقبیر ہاتھ کرے کر کے نعرہ بولتے نہیں یار وہ نیند اکھڑ رہی ہے کہ آ رہی ہے اللہ دے فضل نال ستے نہ جاگن مڑ ساڈے بیا نہیں کہہ گل اصا مڑ تی سال کالے گزارے ایک سوال میں نے حکومت پہ ڈال دیا دوسرا سوال مولویوں پہ ڈال دیا نہ یہ نکل سکتے ہیں نہ وہ نکل سکتے ہیں نکل کے دکھائیں آؤ میں حکومت والوں سے کہتا ہوں تم یہی دعویٰ کرتے نا جگہ جگہ قانون آئین قانون آئین قانون آئین کبھی کبھی بھول کر دین کا بھی نام لیتے ہوئے اس وقت جب پھنس جاتے ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا منافقوں کا کام ہے جب پھنس جاتے ہیں تو رہائی نکلنے کے لیے فوراً دین استعمال کرتے ہیں اور یہ آیت کریمہ چیف صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے توجہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے محبوب منافقوں کی نشانی یہ ہے جب پھنس جاتے ہیں تو تیرے دربار پہ آتے ہیں جب پھنسانا چاہتے ہیں ایک ہے پھنسنا ایک ہے پھنسانا جب پھنس جاتے ہیں تو نکلنے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں جب پھنسانے کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں اب جو بھی طریقہ اختیار کر دین کو پاس رکھو پھنساؤ پھنس جائیں تو نکلنے کے لیے دین یاد آتا ہے اور جب مال دنیا فوائد لینا چاہتے ہیں اس وقت دین ان کو یاد نہیں آتا کیوں ان کو یہ نقصان محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دین بدماشی کے حق میں نہیں ہے دین بدماشی کے حق میں یہ منافق کا کام ہے چاہے دکھ چاہے سکھ ہر حال میں دین کے ساتھ رہنا یہی ایمان کی نشانی ہے بول سے نہیں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب مولوی حضرات نے نظر ثانی کا معاہدہ کر کے بتا دیا کہ پہلا ہم نے جو فتوا دیا تھا واجب القتل ہونے کا وہ غلط ہے <laughs> یار کیسی عجیب بات ہے یار ان لوگوں کو قائد بنتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی کچھ تو سوچنا چاہیے خدا کا خوف کرو یار نہ تمہیں دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا یار واجب القت کیا تمہارے کان میں اس نے فون کیا تھا کہ ہم نے توبہ کر لی ہے پہلے فیصلے سے تم نے نظر ثانی کا معاہدہ جو لکھا قبول کیا ٹھیک ہے اس معاہدے پر جو تم نے دستخط کیے وہ بتا رہے کہ تم نے ان کو صحیح مسلمان فاسق بھی نہیں مانا کیوں کہ فاسق بھی فیصلہ کرے تو موتبر نہیں شریعت میں تو تم نے اتنا متقی پرہیزگار ان کو مان لیا تھوڑی دیر میں کون سی گنگا نہ انہوں نے کون سے دم دم میں گوتے لگا لیے کون سا ایسا ہر کعبہ کا طواف کر لیا جس کے اندر تھوڑی ہی دیر میں پاک ہو گئے اور ایسے پاک ہو گئے کہ نامور سے رسالت کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے کیا کیا بتاؤں یار تمہیں میں کیا کیا بتاؤں بس مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہی نہیں رہے رسول اللہ کی امت ہی اتنا وقوف نہیں ہوتی رسول اللہ کی امتی وہی تھے جو فرنگیوں کو پنجروں کی طرح چاہتے تھے لیکن کیا کرے نہ تن اپنا نہ من اپنا تو جھکا جب غیر وہ کہتا ہے اقبال فرماتے ہیں کلندر مجھے ملا اس نے کہا اقبال تمہیں پتہ کی بات بتاؤں جی حضور بتائیں فرمایا یار اقبال سن بس جب غیر کے آگے جھکتا ہے نا تو کسی لالچ میں آ کر تو پھر کیا ہوتا ہے نہ تن تیرا اپنا رہتا ہے نہ من اپنا رہتا ہے تن بھی اور کا من بھی اور کا ارے میرے بھائیو جب تن من ہمارا نہ رہا تو ہم مستفا کے نہ رہے کیونکہ تن من ہمارا ہوتا پھر ہم ایمان کی وجہ سے مستفا کے رہتے اور حلیم کھانے والی قوم میرا اونچی جی، آواز سے سبحان اللہ ہاں لاہور کے جس بازار میں جائیں ان کی ترقی دیکھ لیے لنک روڈ ادھر ادھر دیکھو پتا لگتا ہے یہ صرف تین کاموں کے لیے بنے میں جدھر جاتا ہوں ہوٹلے عالی شان لیٹرین عالی شان ادھر کھاتے جاؤ ادھر بھرتے جاؤ ادھر بنتے جاؤ ادھر بھرتے جاؤ اور ڈوب مرو پہلے مسلمان کوشش کرتے تھے ہم میں فرشتوں کی مشابہت پیدا ہو اور ڈوبو اور ڈر برادری میں اگے کھولا گا پتا نہیں تیروں کی پتا میں پٹاری کی کی بلا رکھ کے بیٹھا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے علماء اہل سنت و جماعت لو حق اہل سنت و جماعت توجہ ہے پھر سمجھو کیا وجہ کیا وجہ جانوروں سے مشابت کرنا یہ انسانیت نہیں فرشتوں سے مشابت کرنا یہ انسانیت نہیں بولتے نہیں دوستان گرامی تھوڑی دیر پہلے مرتب ہونے کے فتوے لگانے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی گولی دیکھ کہنا اگروں نے کہا ہے تمہیں بھون کے رکھ دیں گے یہ الفاظ موجود ہیں نیٹ پر دیکھے سنے سنے نا بولنا یہ مولانا محمد نواز صاحب نقش بندی کشمیر سے لائے سامنے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے سنے گجرات کے خلیفہ اعظم سے سنے وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں آ کر کہا انہوں نے اٹھتے اٹھی ورنہ بھون دیں تو ساتھ ہی ڈھونڈنے کی آواز سن کر نہیں ہوا نہیں نکلی حوالے نکلی ہوا کیا ہے شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان مار دیتے سوال جس کو میدان میں بانٹ کر شریعت اور عقل اور حکمت کے مطابق بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ میدان کا مرد نہیں بن سکتا ارے میدان کا مرد وہی بنتا ہے جس کو اللہ تعالی نے پہلے حجت اور فرحان کی کامیابی ادا ہو غلط کام کرنے کا یہ نتیجہ ہے لوگوں کے راستے روک کر بندوں کو مروا دینا پھر یہ سیاسی بیان دینا کہ جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ فسا ہے یہ کیا ہے وہ حکومت والے اتنا اتنا بے عقل ہے ان کو اس کا جواب بھی نہیں آ میں دیتا ہوں سبحان اللہ کہ اتنا شعور نہیں ہے کہ اس کا جواب مشکل جواب ہے کہ کسی چیز کا سبب پیدا کر کے مسبب سے بھاگنا پنجابی کہتے کسی نے کسی نے انگوٹھا رکھ کے وہ اکھا کدے آخر میرا کوئی دخل نہیں کٹی جاتا اللہ اللہ خوبے کسی نے کسی کو بوٹا رہا کیا کھڑا کھانا کٹیا میرا کوئی تلک نہیں جس وقت میں کسی کو کہوں گا راستہ بند کرنا ہے کسی کو نہیں گزرنے دینا تو اس نے ہر راستہ گزرنے کی کوشش کرنے والے کو مارنا بھی ہے اس کو توڑنا بھی ہے ہر نقصان پہنچانا ہے تاکہ میرے امیر کا امر ہے اس پر امر ہو جائے عمل ہو جائے عمل ہو جائے تعمیر ہو جائے تو کیا راستہ روکنے کا امر کرنا یہ در حقیقت لوگوں کو مارنے اور ان کے عملات کو نقصان پہنچانے کا امر نہیں تو کیا ہے واہ واہ بھائی امام مرغی نانی کی تقریریں فتح القدیر کی تقریریں علامہ شامی کی تقریریں ہے ہاں جی اور جناب جی مطالع الانوار کی تقریریں حواشی سر سید آپ حواشی میر سید اور حواشی شی شروعات وہ ہم سمجھ سکتے ہیں باقی ایسی اردو کی بک بک ہمیں سمجھ نہیں آتی میں جدو آخا اس بوہے چو کسی نو لنگن نہ دے وہ صاحب مطلب جہاں آئے لڑ پہ کوٹ مار جو بھی کرے گا نہیں آ پچھو نے ہر طرح کے بندے آنے نے ہوں جب انہیں ڈکنا پچھوں مریا تو انہیں ماریا جو بھی نقصان ہو رہا ہے نہیں جی نہیں نہیں نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیاسی زبان ہے اور اگلوں کے ساتھ یہ میل جول کی دلیل ہے اور وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم نے ادھر سے معافی دی ہم نے ادھر سے دے دی اربوں کا نقصان تم نے کیا تھا اگر نظر ثانی تو تم آ گئے ایک قدم تم نے پیچھے ہٹا لیا تو یہ ہٹا سکتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ فرماتا ہے یہ پہلے ہی چاہتے ہیں اگر تم نرم ہو جاؤ تو یہ بھی نرم ہو جائے بات سمجھ آئی کہ نہیں ہوئے وہ بول سے نہیں پھر پھر اب میں پوچھتا ہوں اگر ان کی توبہ تمہیں پہلے ہی پہنچی تو تم نے جس کو واجب القتل اور گستاخ رسول سمجھا تھا اس کو پھر مسلمان سمجھا اب تم پر حق حق حکم شرح کیا روایے گا ہوں بابا جی تا کی بننا بول نہیں جو واجب القطر اور گستاخ تھے تم نے ان کو تھوڑی دیر کے بعد مسلمان سمجھا اب تم بتاؤ تم پر کیا حکم لگے گا کیونکہ ادھر تو حکم وہی ہے منشق کفی آئی بھائی کا اور یہ تم نے کیا اور پھر اگلا پیترا اگلا پیترا بھی سنے بتا دوں بسم بسم اللہ اللہ ابھی میں نے آج ہی تازی خبر گجرات کے خلیفہ اعظم کی سنی ہے اس کے اندر آپ فرما رہے تھے کہ مرکز کا پھر اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کورٹ کی طرف سے آسیہ ملولہ کے حق میں فیصلہ گیا تو ہم راست اقدام اٹھائیں گے وما کل تو قبل کیا نا اشارت توجہ ہے توجہ سے گئے نا سبحان اللہ پھر کیا گیا کیا آیا کہ جی اگر فیصلہ گستاخ کے حق میں گیا پھانسی کا فیصلہ نہ آیا تو ہم پھر وہی دھرنا وہ سارا کچھ کریں گے جی،, جی جی راستے روکیں گے پھر وہی کام کریں گے لیکن میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا اس کے تو سراسر خلاف چل گیا معاہدہ ہوا تھا کہ نظر ثانی کریں گے اور نظر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو سکتا ہے غلط ہوا ہو لہذا دوبارہ اس پر توجہ کی جائے اس کا دوبارہ مطالعہ کیا جائے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پتا جی آخر میں بھی وقفہ کرنا ہوں یار تھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو نظر ثانی کا کیا مطلب ہوں دوبارہ مطالعہ کیا دوبارہ توجہ ٹھیک ہے تاکہ دعوی اور اس کی دلیل دونوں پر دوبارہ توجہ کی جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی مقدمہ غلط آ گیا ہو جس کی وجہ سے آگے نتیجہ غلط آیا یہ منطق کی زبان توجہ نہیں فرمائی کہ مقدمات ہوتے ہیں دلیل کے سگرا کبرا ہوتا ہے ہو سکتا ہے سگرا غلط ہوا ہو سکتا ہے کبرا غلط ہوا ہو کسی میں غلطی آخر آئی ہے یا کل مجموعہ ہی غلط ہو تو جس کی وجہ سے نتیجہ غلط آ گیا ہے لہٰذا دوبارہ توجہ کریں گے تعمل کے بعد فیصلہ کریں گے تو پھر جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا نظر ثانی کو قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے بہت اچھے میرے بھائی صاحب فرما رہے ہیں میرے بھائی صاحب فرما رہے ہیں اور بہت خوب اشارہ کیا انہوں نے کمال کر لیا وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ نیت تو ان کی ٹھیک تھی لیکن سمجھ میں غلطی لگ گئی اور ظاہر بات ہے واجب القتل ہونے کا فتوا بتا رہا تھا نیت ہی غلط تھی کیونکہ نیت صحیح ہو پھر غلط ہو جائے تو اس کو کفر نہیں کہا جاتا پہلے بد نیت کرار دے کر کافر ہونے کا فتوا دیا تھوڑی دیر کے بعد کہا سمجھ کا قصور ہے نیت صحیح تھی اتنا جلدی دلوں کے بھید سے واقف ہو گئے اور بولو مرو خدا خدا کی قسم آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ کاش کے فرنگی علم کا ماحول اور میدان کھول دے اور کچھ نہ کچھ کھیلنے کے لیے ہمیں بھی موقع دے دے پھر دیکھ کہ اصا داد کنڈ کم سٹ سٹنے اگر یہاں پر اس موقع پر میں سر سید جس کو یہ قوم اپنا علمی باپ سمجھتی ہے اس کا حوالہ دے دوں تو میرے خیال میں اس موقع پر غیر نہیں ہوگا وہ کیا سر سید نے کہا کتابوں سکول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم تو ہم یونیورسٹی کی تعلیم تو ہم کو صرف خچر بناتی ہے میں کہتا ہوں سر سید تیری عظمت کو سلام سر سید تیری عظمت کو سلام کتنا بصیرت والا شخص تھا کہ سکولوں کے متعلق جو تم نے کہا وہی کو سچ ہے اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے جب کہا نا کہ ہم مولویوں کی طرف بھی توجہ چاہتے ہیں دینی مدارس کے غریب لوگ یہ بیچارے بے شعور ہیں اور قوم سے دور ہیں لہٰذا ان کو بھی ہم قوم کے دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور قریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی شعور سے مالا مال ہو جائیں اور شعور سے بھرپور ہو جائیں تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں اگر آپ کی مہربانی اور شفقتوں سے ہم دور رہیں تو اندھوں میں کانے ضرور رہیں گے لیکن آپ کو کیا ہمارے ساتھ غصہ آیا کہ کیا آپ ہم کو کانا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آپ ہمیں اپنا سامنا کریں تاکہ ہم اندھوں میں کانے تو رہیں یار بولو تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شفقت اور دوستی جو ہے نا وہ دشمنی سے بھی بدتر ہوتی ہے میں ان کے زیادہ درپیر نہیں ہونا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ایسے دوست دوستی نہ کریں تو اچھا ہوتا لہذا وزیر اعظم صاحب ہم آپ سے دستے اور ٹانگے مستار کرتے ہیں مہربانی کر کے یہ چڑی چھکے والوں پر احسانات کریں ہمیں کسی میدان کا مرد رہنے دیں نار تکبیر نار رسالہ تحقیق سارے ہاتھ نو بلند کر کے اپنے پیر کا سبوت دو نارو چشتی شیر جس تے میرے پھیر توجہ ہے اونچی بولو یار <laughs> کیے ہیں کچھ ایسے کرم دوستوں کیے ہیں کچھ ایسے کرم دوستوں کہ اب دشمنوں کی ضرور ضرورت مزید صا پہلا شیر کی کس رکھے ہوئے ہاں نہیں نہیں رہی شاید یہ تر کے تعلق کو کیا کرا ہے تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں ہے نو بلا دے اگے تے ہے اگر تم کہو تو میں خود کو بلا دوں تمہیں کی سمجھو ہے خیر نام ہی آئے تو جنہیں ایک میرے موضوع مناسبت سی انہیں ایک میں پیش کر دیتا ہے کیونکہ ساری زیادہ تر توجہ جیڑی ہے نا وہ ہوں اسلام تے ایسے اسلام دشمنی دے جو کچھ ہوا دے ساتھ اور فتنے اور شرارتے سڈا وقت زیادہ ادھر تے صرف ہوندا ہے اس وجہ ذرا اشعار تو کافی ساری چونڈ چھڑا گئے ہیں جے ادھر توجہ کر لئیے تے شیر پھر بتھیرے ہونے نے لیکن آ گلا ہون گی توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ توجہ میرے دوستو بات کو پھر سمجھنا بات آ گئی میں نے اگرچہ جگہ جگہ بیان کیا لیکن یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے مولویوں کا کیا حال ہوگا اس زمانے کے مولویوں کا کیا شعور ہوگا جس زمانے کی حکومتوں اور سربراہ کا یہ حال ہو کہ اردو میں لکھا ہوا حلف نامہ اردو میں لکھا ہوا حلف نامہ دوسرے کے پڑھانے کے باوجود نہ پڑھا جائے اور توجہ ہے توجہ کرو میرے دوستو تحریک انصاف کیا انصاف کی تحریک اب اس کا میں مطلب ہو سکتا ہے یہ سمجھوں کہ لوگوں سے پائی پائی وصول کرنے میں بالکل کتا ہی نہ کرنا اور کنڈا پورا رکھنا میرے تو خیال میں یہی نظر لگتا ہے ورنہ انصاف جس کو کہتے ہیں وہ آج ہم آج تک ہم نے اتنے مہینوں میں ڈھونڈ کر بھی کبھی نہیں دیکھا خواب پہ نظر نہیں آیا تو یہی کہنا پڑے گا کہ تاریخ تاریخ انصاف کا یہ مطلب ہے کہ چندہ ادھر ادھر سے ظلم کے ساتھ جس جس کو لینا ہے چندہ اور بندہ اس کے لینے کے اندر اس کو پھنسانے کے اندر اور اس کو مارنے کے اندر اور اس کو لوٹنے کے اندر ایک برابر کنڈے میں فرق نہیں آنے دے ورنہ تحریک انصاف اگر واقعی انصاف کا صحیح معنی رکھتی ہے اور تحریک کا مزافلہ بن رہی ہے تحریک انصاف کا مضاف بن رہا ہے توجہ نہیں اور جو تحریک کا مزافلہ بن رہا ہے اگر وہ شریح معنی میں ہے اور صحیح عقلی معنی میں ہے تو ایمان سے بتاؤ بزرگ لوگ کہتے ہیں جس کی الف غلط ہو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے تو بول سے نہیں آ بولا اس صحافی حضرات نے کہا تھا مجھے میرے پنجاب پوسٹ پنجاب پوسٹ اخبار والے انہوں نے کہا جی میں آپ کو سنتا رہا ہوں پہلے اب میں پنجاب پوسٹ اخبار نکالتا ہوں میں بھی آپ کے جلسے میں آؤں گا پتہ نہیں آئے ہوئے ہیں بہر ان شاء اللہ صبح میں دیکھوں گا کہ تمام اخبارات جو ہیں نا کیونکہ وہ بہت حق پر چلتے ہیں اور انصاف کو پسند کرتے ہیں اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہمیشہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تو میرے خیال میں کوئی اخبار ایسی نہیں رہے گی کہ جو یہ حق کا ہر جملہ جو ہے نا تو وہ تمام کا تمام تمام کے تمام اگر پیش نہیں کریں گے تو کم از کم کوئی نہ کوئی جملہ پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ جو پروٹوکول میں لکھا ہوا ہے اور جو ستر سال کی سابقہ کا تاریخ ہم نے دیکھی ہے اس کے مطابق ہی سارا کچھ ہو رہا ہے بولتے نہیں یار اب میں پوچھتا ہوں کروڑوں روپے کے ٹکٹ بیچ کر تحریک انصاف ہوتی ہے جن کا ٹکٹ حکومت بنانے کے لیے جو لوگوں کو کروڑوں روپے کروڑوں روپے لوگوں کو کروڑوں روپے لوٹ کر اپنا پہلے دن سے شکار بنا رہی ہے وہ بھی انصاف کرے گی خرد کا نام جلو جلو کا نام خرد خرد کا نام جلو جلو کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشم کرے اور دوسری بات یہ ہے میں پوچھتا ہوں محترم بتائیے تو صحیح جس کو اپنا حلف نامہ پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی دوسرے کے پڑھانے سے وہ آئین اور قانون میں حکومت کی کسی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے بس اتنا بتا دیں وزیر اعظم کی نہیں میں چیلنج سامنے اگر حلف نامہ نہ پڑھ سکنے والا آئین میں نا اہل نہیں ہوتا تو بتا نا اہل کی علامت کیا ہے کیا ہے کیا تکبیر نعرہ نے ایک نے ہزاروں ہزاروں کے متعلق سنا دیکھا پڑھا کہ جو الیکشن میں حصہ لے گئے حکومت میں آ گئے ان کے پیچھے سے جانچ پڑتال ہوئی تو تعلیمی قابلیت ان کی اس کو جھوٹا ثابت کیا گیا کہ جی انہوں نے پنالٹی سنڈے لی ہیں سندے ہیں نہ کر کے باہر پھینک دیا اور جتنا امیدوار گئے انہوں نے کہا بھائی سندے ہیں جی, جی ہے سندے نہیں ہے نہیں ہے چال کار سندے نہیں ہے سندے اور یہ بھی سنا کہ جی انہوں نے کہا درود آتا ہے جی آج جی نہیں آتا یاد نہیں اچھا جی تو کی لڈی ہے جی مان لو پاؤ یاد کرتا رہے اور خسرا برادری بے ادبی کی نہ کرنا خبردار پوچھا گیا حضرت درود آتا ہے نہیں قلوت آتی ہے نہیں فاتحہ آتی ہے نہیں کیا آتا ہے کیوں رس رس واہ الیکشن کمیشن تو سد کے ہاں؟ اچھا ایک کچھ پوچھنے تو بعد پھر اہل ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ جس کو نہیں آتا وہ تو اہل ہے اب بتاؤ اہل کون ہے جس کو نہیں آتا وہ تو جس کو آتا ہے اعلی حضرت بریلوی جیسا وہ نا اہل ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور جن کو ایم اے آتی ہے ان کا یہ حال ہے کہ خاتم النبیین اور روز قیامت کے لفظ سات سات بار پڑھانے کے بعد بھی زبان سے نہیں نکلتی میرے سات بھائی کے بیٹے ہیں دو ایک تین سال کا ہے جس کو دو مرتبہ ظلم کر کے پولیو والے قطرے پلا گئے ہیں اور بچے کی حالت نازک ہو رہی ہے اور سن میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا یہ میں ان پر ڈالوں گا اگر ہمارے بچے کا کچھ نقصان ہوا میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا ہم تمہاری روح جانتے ہیں روح یہ ڈرامہ کسی آگے کسی اور کے آگے کرنا یہ ناسوس کو سننے والا تمہارا منہ توڑ سکتا ہے جواب دے کر نہیں تین سال کا بچہ چھوٹا ہے چار سال کا دوسرا ہے بڑا دونوں بچوں سے یہ میں نے الفاظ منہ سے نکلوائے ایمان سے کہتا ہوں ریکارڈنگ ادھر محفوظ ہے میرے پاس انہوں نے دونوں لفظ سے ادا کیے چلو اگر کہیں وہ مولویوں کے گھر کے ہیں اور دین مولویوں کا ہمارا نہیں ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں یہ دونوں مقدمے صحیح ہیں دین مولویوں کا ہے یہ بھی ٹھیک ہے دین ان کا نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہم اس موجبے سے بھی اتفاق رکھتے ہیں اور سالوے سے بھی اتفاق رکھتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے محترم بیٹھے ہیں شکیل ٹھیکار صاحب بہاڑی کے ان کے بیٹے ہیں حذیفہ صاحب وہ کتنے سال گئے چار سال کے میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ کر میں نے کہا حذیفہ بیٹا بولو روز روزے ایمان سے ابھی اس کی زبان بھی صحیح نہیں چل رہی تھی تو اس نے یہ لفظ بڑی آسانی سے ادا کر دیا میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر گیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے اٹھا کر یہ پوچھا جس نے کہا میں نورانی قاعدہ پڑھتا ہوں اس نے بھی دونوں لفظ صحیح ادا کر دیا اب ایمان سے بتانا ہو دوستو ہم سے آئین کی بات کرتے ہیں ہمیں قانون بتاتے ہیں میں کہتا ہوں ادھر نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے صرف بدماشی ہے بدماشی ہے بدماشی ہے چلنا کار کھول کر اگر تم دعوی کرتے ہو ہمارے پاس آئین اور قانون ہے لوگوں کو تگا بازیوں میں پھنسا کر جیلوں میں ڈالنے والا باہر میں تمہیں بتاتا ہوں نہ تمہارا آئین ہے نہ تمہارا قانون ہے ورنہ ثابت کرو جس کو اپنا اردو میں حلف نامہ پڑھنا نہیں آتا وہ آئین میں کسی کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہے وزارت عزما کا تو عہدہ بہت دور ہے نعرہ تکبیر کا بے انصاف والا اور کرائے پر بکنے والا ڈرامے کرتے ہمارے ساتھ بدھو سمجھ رکھا ہے سب ان لوگوں کو افغانیوں کی غیرت بھی کا ہے یہ علاج اے علاج ملا کون کے کو دمن سے نکال دو سدکے ہمیں پتا ہے تم مدرسوں میں تعلیم کیوں داخل کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہارے جیسے بت ظالم دگا باد مکار اس قوم کی عزت جان مال سے کھیلنے والے اللہ اللہ اگر کسی نے ناچیز کا اس اس حوالے سے خطاب سننا ہو تو جو میں نے پرسوں ضلع جنگ کے اندر اڈا کھیوا پر کیا تھا وہ سن کر دیکھے اللہ کے فضل سے سب حقیقت کھل کر سورج کی طرح سامنے نہ آئے تو چشتی نہ گئے بول دے نہیں ہاں؟ یہ کیوں تاریخ لبیک والے دوسرے تیسرے جتنے ہیں ایسی باتیں کرتے کیوں نہیں کرتے ہوئے سانو ہوئے کسی نے کہا کسی نے کہا اقبال کے دربار پہ جانا ہے اور اس کو جا کر دکھانا ہے کہ یہ وہ شاہین آ گئے جن کا تو انتظار کرتا تھا لیکن میں نے کہا نیچے سے وہ کہے گا کہ حضرت تھوڑا غور سے دیکھیں یہ الو ہے شاہین نہیں کیوں کہ الو الیکشن لڑتے ہیں شاہین نہیں لڑتے خوب خوب خوب ہے ہے ہے اقبال فرماتے ہیں شاہین نہیں لڑتے اقبال تو صاف فرما گئے تم یہ کہتے ہو کہ یہ شاہین ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد تم نے کہا بلکہ یا اس سے پہلے کہا کہ ہم الیکشن لڑ کر شغل کر رہے تھے جی تاریخ والوں نے کہا ہم الیکشن لڑ کر کیا کر رہے تھے ویڈیو موجود ہے میں نے کانوں سے سنا اور ملتان میں اس پر خوب تبصرہ کیا ہے اور اس وقت میں بھی کرتا ہوں اس وقت بھی کر دیتا ہوں کہ یار ایک طرف یہ کہنا کہ شغل اور تماشا تھا اور دوسری طرف کہنا جنت کی ٹکٹ ہے کیا تماشے سے بھی جنت کی ٹکٹیں ملتی ہیں جب جانا تھی اقبال نے فرمانا تھی اتنے جانا سی تھلے اقبال نے فرما سی جدو اتنے جانا سی اقبال فرمانا سی کی نظام کہ جمہوری تماشا ہو کا بادشاہی کا مڑ بھی کوئی نظام ہے جمہوریت تماشا یہ نظام ہی نہیں ادھر دیکھو بادشاہی سعودیا میں قائم ہے ایران قائم ہے جتھے جمہوریت اتے تماشا ہی ہے ہالے بہت نہیں تھلے نکا پہلو کھجنیا شروع کر دیں گے بولنے نہیں مرا اللہ کی رحمت آخو آمین نظام بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی نار سنو تماشا کرنے والے رسول اللہ کے میدان کے کھلاڑی نہیں ہوتے تماشا شگل کرنے والے مرد میدان نہیں ہوتے پھر خصوصاً دین جیسا ایک طرف کہنا کہ دین ہے دوسری طرف تماشا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دین تماشا ہے آپ کو کہہ کر دکھا کہہ سکتے ہو کہہ سکتے ہو نماز شغل ہے جو کہے وہ کون ہوگا کہہ سکتے ہو روزہ شغل ہے کہے گا تو کون ہوگا کہہ سکتے ہو کہ حج کعبہ شغل ہے رسول اللہ کے روزے کی زیارت شغل ہے کلمہ طیبہ شغل ہے کیسے اچھا جب دین شغل نہیں ہے تو دین کا جل شغل کیسے ہوئے پاکستان جمہوریہ اور جمہوریت شغل ہے آئین بھی شغل ہے اور نامو ساری سالک بھی شگول بہت اچھے سے فرما رہے ہیں جمہوریت ان کے منہ کی بات ہے جمہوریت شغل ہے ان کے منہ کی بات ہے اور آئین پاکستان جمہوری ہے تو آئین پاکستان بھی شغل ہوا سادیاں میں لکمیاں تو بھی سبھی پھر سمجھو حضرت کے منہ کی بات ہے الیکشن کیا ہے جمہوریت کیا ہے شغل آپ شغل فرما رہے تھے بندے مر گئے شغل عورتیں پیٹ کے بچے لے کے رستے چ مر گئی شغل اربا روپے کے نقصان ہوئے شغل اور جنت کے ٹکٹ شغل دیا بھن باہر کبیاں شگل ہوں سارے کام شگل کر کے بن گیا وہ بہت اچھی ہے بالکل ٹھیک ہے اس کا دوسرا مطلب ہے ہم شوقی خان ہیں لیکن میرے خیال میں ہو سکتا ہے شوقی خان نے بھی ابھی دین کو شغل نہ بنایا ہو اس سے دور تو نہیں ہے ان لوگوں سے دور تو نہیں ہے تو ان کے نزدیک دین شغل ہی لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں اس عمل کا مظاہرہ بھی اس نے نہ کیا ہو لیکن یہ وقت بھی دیکھنا کہاں سے لائیں اعلی حضرت کہ جن کے متعلق آتا ہے جن کے منہ سے دنیا کی بات کبھی بھولنے سے بھی نہیں نکلتی یعنی سوائے حقیقت کے انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے زندگی میں اور اتنی بڑی تباہی کر کے پھر شغل کہیں وائے امت مر گئی اور کیا ہاں، جیسے کو نچائے نچائے اچھا پھر آگے بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پھر شگل ہی بنتی گئی توجہ ذرا لیکن میں ادھر زیادہ نہیں جانا چاہتا میں ادھر پھر واپس پلٹتا ہوں توجہ ہے کہ تاریخ انصاف کیا پھر پھر میں بات دہرانا چاہتا ہوں کر دوں روزانہ نا میڈیا پر مناظر لائیو دکھائے جاتے ہیں کبھی مشاہد اللہ خان میں نے اگلے دن بولے سے کسی نیٹ پر دیکھ لیا مشاہد اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے نون لیگ کے یعنی نفی لیگ نفی لیگ کے مشاہد اللہ خان بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف سے کوئی وزیر تھے چوہان صاحب چوہان صاحب ہاں فیض الحسن چوہان صاحب انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا ادھر سے جواب اٹھا یہ چوہان صاحب جو نون کے بغیر چوہان ہیں یہ مجھ سے کیا کرے چوہان نون کے بغیر چوہان نون کے بغیر چوہان میڈیا والوں پہ قربان جائیں جب نون کے بغیر چوہان کا جا رہا وہ بھی وزیر کو تو اس پر تو فرم بنتا ہے کہ لائیو دکھائی جائے لیکن چشتی کا بیان جو ہے اس کو لائب دکھانے کی بجائے خفیہ کر کے دکھانا میرے خیال میں پھر یہ بہت بڑے اعتراضات اٹھائے گا اور مشکوش کرے گا کہ یار یہ دال میں کالا کالا ہے یا کوئی دال ہی کالی ہے کیا چکر ہے میڈیا والوں کم از کم اپنا دعوی تو سچا ثابت کرو یار تم تو کہتے ہو ہم غیر جانبدار لوگ ہیں اور آپ آپ لوگ یہ میری طرف سے مہربانی سمجھے کہ میں آپ سے رخ پھیر کر کسی اور طرف مصروف ہوں ورنہ ایمان سے کہتا ہوں تمہیں تو بھول جائے میں وہ بلا بیٹھا تمہیں زفر بھول جائے اگر ہمارے بولنے سے اقبال کا صحیح رخ پیش کرنے سے پاکستان کی حکومتوں کی ستر سالہ تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے کہ اقبال کا دن منانا چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ سمجھتے تھے اقبال تو مصیبت نکلا تو آپ کے پاؤں سے زمین نکالنا میرے لیے کچھ ہی نہیں ہے اور میں ابھی یہ صاف کہتا ہوں میں بابا قوم کا بھی ایسا تعارف کرا رہا ہوں اور کرا ابھی یہاں پر بھی کراؤں گا کہ ہو سکتا ہے حکومت اس کو بھی سلام کہہ دے اور دونوں گئی بچنگ پیچھے بھی بچے گا لیکن میرے نال پنجا ازمائی نہیں کرنی میں غریب گریب مشکین ہاں. کول ہتھیار نے میرے کول زبان ہے اور مینو دہشت گرد کہن دی کوشش نہ کرنا مضمون کیونکہ طاقتور دہشت گرد ہوتا ہے غریب نہیں ہوتا سیاح پرانی گل بنائی ہے تگڑے کا چھتر سے مارے کی گاؤ تو شکر پرو میں گالا نہیں کرتا میں میں تو گل کرنا جی آندرا کد لی تھی للکار ہے للکار ہے للکار میں چیف صاحب سے چاروں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں محترم گستاخ رسول کے متعلق آپ نے جو جو قانونی منہ شگافیاں ظاہر کی ہیں ان سے تو پردہ میں بعد میں اٹھاؤں گا مگر اتنا ذرا گوشت ادھر بھی کر لیجیے کہ آپ کا کوٹ وزیر اعظم کے وزیر اعظم اتنا بڑی جہالتوں کے بعد بننے پر خاموش کیوں ہے پھر سوال کروں چاروں ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار گستاخ رسول کے لیے تو پتہ نہیں حضرت نے کون کون سی اس فیصلے کے اندر کوشش کی ہے اور نامشکور کی ہے جس کو راضی کرنے کے لیے کی ہے میں ساری حقیقتیں کھولتا ہوں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ میری پٹاری میں کیا کچھ پڑا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چیف صاحب بتائیں آپ کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ اتنا بڑا جاہل بندہ وزیر اعظم بنے اگر آپ کا آئین اجازت دیتا ہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ آئین ہی بے آئین ہے کیا کہا میں نے وہ سنو اچیا کلگیاں والے والے اچھیا گڈیاں سے بہن آ رہے ہو ایک مسکین کی گل کا جواب بھی لب لیا ہوئے دسو جس آئین میں حلف نامہ نہ وہ بھی اردو میں اور وہ بھی وہ الفاظ دوسرے نہیں وہ الفاظ جو عام مت الناس کی زبان پر جاری رہتے ہیں میں کل آپ کا یہ جو رحمت رحمت العالمین کانفرنس رحمت العالمین کانفرنس جس کو آپ بار بار پڑھتے تھے رحمت العالمین رحمت العالمین آپ نے دو دن کانفرنس کی ہے جی اسلامی کھپا لگانے کے لیے اور میں کہوں گا وہ ملونا کو رہا کرانے سے جو حضرت پر پتنیاں ہوئی ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور پتہ نہیں کتنے کتنے بدھو نعرے ماریں گے کہیں گے بات سفیر ہو اس کے اندر آپ فرما رہے تھے کہ رسول اکرم وسلم جس کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا سلیقہ نہ ہو وہ مدینے کی ریاست بنا سکتا ہے یا مسلمانوں کو مدینہ بول سکتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ہے ادھر دستور یہ جو امت مصطفیٰ میں عالم ہوتا ہے یعنی سب سے بڑا علم والا وہی صدیق کے اکبر کی طرح خلافت اور نظام حکومت کا رئیس اور امیر بنتا ہے تکبیر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی آواز میں صدیق کے کو خلیفہ کیوں منتخب کیا گیا وجہ تمیز کیا تھی وجہ امتیاز کیا تھی وجہ تخصیص کیا تھی وجہ تعین کیا تھی تمام امت کا اجماع ہے کہ تمام میں اعلم اور رنگ اتکا سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ علم والے صدیق اکبر تھے اور جو امت مسلموں میں سب سے زیادہ علم والا اور پرہیزگار ہو مسلمانوں کی ریاست کا وہی ہمیشہ حاکم اور پیشوا بن سکتا ہے اور ادھر اجھل سے اجھل سے اجھل سے میں من اسفل لی وہ بولتے نہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں کن کی عظمتوں کو جنہوں نے ایسے صاحب کو ہمارا سر کا تاج بنا دیا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کمال نہیں ہے کمال کسی اور کا ہے اس پر میں نے ایک شیر لکھا ہے بصیر پور میں سنایا تھا یہاں پر بھی سنا دوں سبحان اللہ یہ لاہور کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ہی پیش ہوگا پھر آرے بھڑی رکھنا ناچیل میں تھوڑا سا تغیر کر کے پیش کیا ہے آرے پھر مرمان خاصے خاصے خاص خاص قدر میں میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں کرکٹ ڈا ہاں روڑا پورا محنت جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے للکار ہے للکار وزیر اعظم صاحب اسی میں خیر ہے اپنے مچھ ڈنڈوں کو ذرا تھوڑی سی لگام ڈال کر رکھے ذرا زیادہ ہی قدم اٹھاتے ہیں مسلمانوں پر جو میں مطالبات آگے پیش کروں گا توجہ ہے پھر سنا دوسری سر میں سر بدل کر سنا دیتا ہوں انہیں نہیں سر بدلی تبدیلی کا دور ہے توجہ ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہاں ہمارے آج کے بزرگ ہم سرفروں کے سر کے ساتھ ہم سرفروں کے سر کے ساتھ ہم سرفروں کے سر کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم پورا ہمارے سرفروں کے سر کے ساتھ ان کی زبان حال فرما رہی ہے کہہ دوں خس ہوں قدر شکر ہے خدا ادھر رب نے جان نہیں دا نہیں تو ہو سکتا سلیم میں اگے نکل جانا یہ اللہ والے کا پوترا چر دیا کوئی پتا نہیں ایویں کا کنجر کو میں بھی بنا لینا سی میں انہوں جان کے آخیا میں کہ وہ کہنا جی سرگم کرا سرگم میں کہ سرگم کری تاکہ پتا لگے رونا کوڑا او تخت بٹھایا سایا نعرہ تکبیر توجہ ہے میرا میرا موضوع الے شروع نہیں ہوا بلکہ میں نے اپنے موضوع کی دوسری تمہید کو ابھی شروع کیا میں پہلی تمہید میں بیٹھا ہوں دوسری ابھی پڑی ہوئی بس اتنا سمجھے دوستو آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم صاحب کرسی پر بیٹھنے کے اہل نہیں آئین اور قانون کے مطابق ہو سکتا ہے چپڑاسی بھی نہ بن سکے کیوں آخر چپڑاسی بنیں گے تو اوپر والا افسر جو ہے وہ ان کو لفظ تھوڑے یاد کراتا رہے گا جب اس نے کوئی بات کہنی ہے تو حضرت نے الٹ کہنی ہے اس نے کہنا کی میرے پلے متے لایا جائے میں روٹی یہ کہنا سالن میں کہہ سالن یہ روٹی جی چار چار سال بچے قیامت کا لاس زبان بچے دیہاتی پینڈو لوگ روزانہ قیامت کیا خدا کی قیامت کا ڈر قیامت کا ڈر دو بار تین بار چار بار اگلا پڑھاوے وہ ایک اور بات ہے کہ پڑھانے والے حضرت بھی بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بدن ہاں جی، وہ خاتم النبیین پہلی مرتبہ انہوں نے کہا اور دوسری مرتبہ کہا خاتم النبی پھر آ کے چشتی کہ روڑا روکے گا اتنے آ بھائی سیاڑے آتے نے ہوگڑیا ہوجاوے ہوا پنجاب یونیورسٹی والے کچھ پوچھتے یار خیال کرو یار کیونکہ اپنی عزت کا خیال ہے وہ تھی یہو جہ فضا لا تیار کرتے یار تھی اپنے فضلیاں کی طرف کدی ویکیا ہی نہیں وہ اگر تھی منہ زبان وہ کدی چشتیاں کے متے اور قوم دے اور یورپ دے اربا روپئے کھانا کبھی بھوکے پیچا پا کے بیٹھو تمہیں پتا لگے محمد کے دربار کے بھوکے کی ہندو بولو مرو بولو سجڑو میں پھر کہتا ہوں چیف صاحب آپ نے وزیر اعظم صاحب کو نا اہل قرار کیوں نہیں دیا آپ کا قانون آئین ادھر کیوں خاموش آپ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ آئین میں ایسا لا علم کرسی پہ نہیں آ سکتا لیکن کیا بات ہے کون سی نظر سے آپ آئین کا مطالعہ کرتے ہیں گستاخ کے متعلق تو آپ کے تمام سبرے کبرے مل گئے لیکن ادھر کیوں نہیں زبان کھولنے کی ضرورت کی تو ہم سمجھتے ہیں آپ جتنے آزاد ہیں مجھے حاضری میں عطا کی ہے وہ آزادی چیف صاحب اور تمام صاحب اقبال کا یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں پھر شیشے میں دیکھنا آئینے میں پھر دیکھنا قلم اقبال فرماتے ہیں مجھے حاضر نے عطا کی ہے آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری نارا تقریب نارائن ہرے سام نہ ہے جیرے آپ کا نام بباز شریف حکیم ملحمت قلم اللہ شادق مشرق علامہ اکبار سبج ہے مجھے تہذیب حضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں پتہ ہے ہر ایک گرفتار ہے میڈیا سے لے کر اوپر تک اوپر سے لے کر نیچے تک بڑے سے لے کر چھوٹے تک چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے گلے میں ایک غیر محسوس رسا ہے وہ ہمارے اقبال کھول رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ کھولتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ کھولتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اقبال پر اکتفا کرتے ہیں ہماری نظریں دیکھنے والی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے یہ میڈیا کے مہربانوں کا عذر بالکل صحیح ہے کہ ہم لائیو نہیں دکھا سکتے کیونکہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی جو ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری یار بولتے نہیں یار چیف صاحب پر یہ میرا مناقشہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر کیوں آئین خاموش ہے قانون کیوں خاموش ہے یا ثابت کرو ہمارے ساتھ بحث کرو کہ جس کو اپنا حلف نامہ پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قومی زبان میں اور وہ بھی وہ لفظ ان لفظوں کا ان لفظوں کا جو اسلام کی جان ہے ایک خاتم النبیین ہے وہ ہمارے عقیدے کی جان ہے اور ایک روز قیامت وہ بھی ہمارے عقیدے کی یوم ابلاہ وبل الاخر توجہ ہے بولتے نہیں اور پھر یہ دونوں لفظ غلط بولنے کے بعد روزے قیامت کو روزے قیادت اور خاتم النبیین کو خاتم النبی یلین کہنے کے بعد آپ ہنستے ہیں آپ ہنستے ہیں حالانکہ یہ تو ذلت کا کام ہے یہاں پر تو رنگ چہرے کا اڑنا چاہیے تھا لیکن آپ ہنس پڑے پتہ نہیں کیا اشارے تھے اس ہنسنے کے اندر مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ کسی کو بتا رہے تھے کہ مت سمجھنا کہ میں مدینے کی ریاست اور اس طرح کے جو الفاظ بولتا رہا ہوں وہ میرے سب سیاسی الفاظ تھے حقیقت تو تمہارے ساتھ ہی ہے لہذا ہم تو اسلام اگر تو میں اسلامی بندہ ہوتا تو یہ بنیادی عقیدے کے لفظ ہی مجھے نہ آتے بولتے نہیں لیکن میرے دوست جب جب سیاست ہی ملک پاکستان کی کافر ہو اور پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست مذہبی لحاظ سے مسلمان اور سیاسی لحاظ سے کافر ہو تو اس کے اور کیا ثبوت ہوں گے یہی تو ثبوت ہے کہ وزیر اطلاعات وہ بن جاتا ہے جس کو درود نہیں آتا یعنی درود اس کی اطلاع میں ہی نہیں ہے یار کہو تو صحیح میں کیا کہہ گیا ہوں یار وہ مسٹر فواد چودھری صاحب ہے نا وزیر اطلاع ایسے ہے نا ان کی اطلاع میں درود نہیں ہے کیا بات جی آپ فرماتے ہیں اس پر مجھے کبھی اطلاع نہیں ہوئی اور ہے وزیر اطلاع اور وہ بھی اس ملک کے جس کا نام اسلامی رکھا ہوا ہے میرے خیال میں یہاں پر یہ تمہید میں پوری کرتا ہوں کہ میں اس موقع پر بابا قوم کی وہ تقریر جو انیس سو سینتالیس کو آپ نے کراچی میں کی تھی وہ پیش کرتا ہوں تاکہ صاف ظاہر ہو جائے کہ ہم پاکستانی مذہبی طور پر مسلمان ہیں لیکن سیاسی طور پر کافر ہیں نکالو یار کیا ہے بیٹھے ہوئے تم ایک خیال کے اندر یار سن جو رہے ہو سپیکر دو بھائی میں بابا قوم کی وہ تقریر سنانا چاہتا ہوں جو پاکستان کی پالیسی کی بنیاد ہے یا تیر میں کیا یہ بابا قوم کا خطاب خود سنیے گا میں تو بابا قوم کے ساتھ ہوں اس بات کے اندر اور میں بالکل دندنا کے کہتا ہوں کہ میں پاکستان اور بابا قوم کے متعلق وہی نظریہ رکھتا ہوں جو بابا قوم خود رکھتے تھے میں ان کے ساتھ ہوں اور جو ان کے اس مسئلے میں مخالف ہوں میں اس کو کہتا ہوں کتار ہے بےمان ہے اور اس کے حلالیوں شک ہے کیونکہ بابے کے خلاف شرم نہیں ایک منٹ یہ سنیے گا قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی گیارہ آواز کھول بھائی قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے انیس سو ستہتر تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہے مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے پاکستان آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی مانوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرق کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی مانوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہو گئے یہ ہے کہ مراد کے مطابق پاکستان میں کتوں مل گیا ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے آج پاکستان میں اقلیتیں کہیں نظر نہیں آتی مگر جب پاکستان بناؤ ریاست راجدھانی بننی ہے پاکستان جو کہیں دیے تم ناڑوں میں کرو اس کا اظہار بہت قدر اہم کردار تھا آج کے پاکستان میں اقلیتیں کہیں نظر نہیں مطلب جب پاکستان بنا تو ایسا تھا اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی وزارت خارجہ اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیمول کو ذمہ داری سونپی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے جو ناتھ ناخت قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے فرینک ڈسوزا وزیر ریلوے تھے سندھو لال متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے انیس سو چھیالیس میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے شاید نہیں ہاں مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا اور اب بھی ایسا میں وقت بہت تھوڑا ہے میں تو تمام حلف ناموں پر بھی تبصرہ کر چکا ہوں ضلع شیخو پورا میں وہ حلف ناموں پر تبصرہ سنے آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل وہی صورت حال ہے یا تبدیلی ہے میں تو آگے ابھی کھولوں گا راز یہ کیا بنے گا بھائی بولتے نہیں اب میرے بھائی ذرا غور سے سننا یہ پالیسی بابا جی کی ہے مسلمان سیاسی طور پر مسلمان نہیں رہیں گے ہندو ہندو نہیں رہیں گے سکھ سکھ نہیں رہیں گے عیسائی عیسائی نہیں رہیں گے لیکن یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ بابا جی نے دو لفظ استعمال کیے دو قوموں کا نام لیا حالانکہ پاکستان میں بہت سی قومیں رہتی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں پارسی بھی ہیں یہاں پر غیر مسلم اور بھی ہیں لیکن انہوں نے فرمایا ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے دوسری قوموں کا عیسائی عیسائی کیوں نہیں رہیں گے یہ لفظ کیوں نہیں بولا گیا شاید اس لیے کہ کیونکہ نظام ہی عیسائیوں کا تھا تو دو کو مٹانا مقصود تھا بولتے نہیں یار میں کیا کیا آپ نے یہ نہیں کیوں فرمایا کہ سیاسی لحاظ سے عیسائی عیسائی نہیں رہیں گے صرف دو قوموں کو مٹانا مقصود تھا ہندو ہندو نہیں رہیں گے مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے لیکن مذہبی معنی میں نہیں کیونکہ وہ انسان کا ہر کسی کا ذاتی عقیدہ کا مسئلہ ہے آپ یہی فرما رہے تھے لیکن سیاسی معنوں میں اس کا مطلب ہے لاہور کی قوم اور پاکستان کی قوم بابا جی کے فرمان عالی شان کی شرح کرتے ہوئے اگر سادے لفظوں میں یہ کہوں کہ آپ سب مذہبی طور پر مسلمان ہیں مگر سیاسی طور پر کافر ہیں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر میں آپ کو کہوں آپ سیاسی طور پر سارے کافر ہیں پاکستانی چیف صاحب سیاسی طور پر کافر ہیں وزیر اعظم صاحب سیاسی طور پر کافر ہیں اور جو صدر صاحب ہیں وہ بھی اور افواج پاکستان اور انتظامیہ عوام پاکستان یہ سب سیاسی طور پر کافر ہیں بابا جی کے الفاظ کی آسان شرح اگر یہ کروں تو اس پر کوئی ناراض تو نہیں ہوگا یار میں تو ان کو سیاسی طور پر کافر نہیں کہتا بھائی لیکن میں نہیں کہتا تو میں خود کافر ہوتا ہوں کیونکہ بابا جی کو ماننا فرض ہے کیا بنے گا جو بابا جی کے اس فرمان کے ساتھ متفق ہے اور پاکستان کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سمیت سب کو سیاسی طور پر کافر سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں یار ہاتھ نہیں اٹھا دیتا میں تو بابا جی کے ساتھ ہوں یہ میں نے صاف ہاتھ کھڑا کر دیا میں بابا جی کے ساتھ ہوں میں دونوں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں میں بابا جی کے ساتھ میں بابا جی کے ساتھ میں بابا جی کے ساتھ اب میں دیکھتا ہوں بابا جی کو کتنا دیر مانا جاتا ہے اقبال کی طرف کی طرف سجے کبے ویخیا جو بابا جی خلاف کہڑا میرے کو گلو میں چھتر مارا یار سارے ایک بار ہاتھ کھڑا کرو تاکہ پتا لگے کہڑا بندہ اکی کتنے رکھ لوگ سجے کبے دیکھو گا میں دور بیٹھا مجمع بہت لمبا وا اور میڈیا والے ساتھی بھی نال ہیں ہٹ کے نہیں اور میٹھی جی کتنے کھلوتے ہیں یار میں پھر انہوں کے خلاف ایک کالم لکھا گا میں آخا گا بابا جی کے سخت مخالف نے اب میرے دوست جو سیاسی کافر ہو جو سیاسی کافر ہو اگر سیاست میں وہ کفر کریں اسلام نہ آنے میں گستاخ رسول کو چھوڑ ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے حضرت عمر کی طرح محمد رسول اللہ کے غلاموں کی طرح اگر کوئی سیاسی مسلمان ہو تو ایسے کام کبھی نہیں کر سکتا میں تم سے پوچھتا ہوں اگر یہاں مدینے کی ریاست کا قانون ہے تو بتاؤ میں سوال کرتا ہوں صدیقی اکبر کافر تھے سیاسی طور پر فاروق اعظم کافر تھے سیاسی طور پر عثمان غنی کافر تھے سیاسی طور پر مولا علی کافر تھے سیاسی طور پر حضرت معاویہ کافر تھے سیاسی طور پر حضرت حسن کافر تھے سیاسی طور پر نور الدین زنگی کافر تھے سیاسی طور پر صلاح الدین عظبی کافر تھے سیاسی طور پر عالمگیر کافر تھے سیاسی طور پر آپ اس جملے کے ساتھ متفق ہیں کیوں خیر ہو میں بوتھا سے کہ تھی سمجھو جب یہ مدینے کی ریاست ہے اور بابا جی نے صاف کہہ دیا کہ یہ وہی اسلام ہے تو پھر ہم کہیں گے میں صرف اور صرف رسول اللہ کا نام یہاں پر نہیں لے رہا کہ مجھے اس مثال دینے میں ادب مار رہا ہے ورنہ اس بات کا مرجع اور معال رسول اللہ کو بھی شامل ہوتا ہے ان کے متعلق بھی کہنا پڑے گا معذ اللہ معذ اللہ معذ اللہ کہ وہ بھی سیاسی طور پر کافر تھے کیوں کہ مدینے کی ریاست کی بنیاد صدیقی کے نہیں رکھی رسول اللہ نے رکھی ہے بولو بولو بولو مرو نکلو فرنگی جو نکلو بھارت خڈا اندر مرو میں چشتی روزانہ میدان پھرنا کسی میدان چڑھ کے کھلو کے گل کرو بدماش نہیں کرنی بدماش نہیں کرنی جی مدینے کی ریاست میں بدماشی نہیں ہوتی تھی اگر کسی کے پاس تحریک انصاف ہے تو آئے کنڈا لے کر ہر طرح سے اگر ان کی ڈنڈی ثابت نہ کریں ہم مجھے ہم ثابت کریں گے انصاف کی ہوا بھی ان کے پاس نہیں ہے انصاف اگر ہے تو محمد کی شریعت میں ہے یا ہمارے بزرگوں کے پاس ہے جنہوں نے جگ کے اندر پانی پانی اور گر دیا ہے بولو اے اور نبی کے یار صحابہ سیاسی کافر تھے اور سپاہی صاحبہ کی طرح وہ سب کی طرح ہوئے یہ بابا جی کے ساتھ کیوں نہیں ہے بابا جی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پچھلے سب کو سیاسی کافر کہنا پڑتا ہے بابے جی کے ساتھ نہیں ہوتے تو خود کو کافر ہونا پڑتا ہے اب بتائیں کون سا کفر کرے میں تو قبول کرنا بالکل جو ہے وہ گوارا کر لوں گا لیکن اگر کسی کی طرف سے اجازت آئے بوتھا سے واہ واہ بھائی ہوں دو جو ایک یا پیچھے سارے کافر آخان گے یعنی سیاسی یا پھر جی بابا جی نہیں منتے تو کافر ہونے ہاں۔ جی اصا پچھلے نہیں اصا کہنے وہ سیاسی کافر سن تو پھر بھی آئی جاؤں شکنجے اندر تے جیوں کڑکی بچ چوا ہوں یہ نہیں کرنی جوں ویلڑے میں گنا کیونکہ گنے بہت کچھ نکل آؤں تو سڈے بچے تو وہ بھی نہیں نکلنا ہے غلط کہہ رہے ہیں وہ بولنے نہیں میں تو صاف سڑا کھلے بزار ہاں۔ مینو کہ سن گالا بڑی کٹ دینو کہ سن بے ادب بڑا میں ساریا بے ادبیاں تو توبہ کر لیا اگر ادب تو باہر نکلا میں چھتر مار کر رہا کسی بےد بھی کر رہا کسی نے سچی دسیا میں تیار بیٹھا یا پچھلے جی آخر آخنے پچھلے سیاسی کافر سن تو انہوں کافر گیا بیٹھے جی کہ بابا جی کی گل ٹھیک ہے تو پچھلے کافر تے جی بابا جی نو غلط آنے تے آپ کافر ہوں دسو کدھر جائیے وہ کوئی سکولی ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر بڑے بڑے سکالر نے یار ان کی مہربانی کوئی سارے اگے آن کے کوئی گل تو کرن کوئی سانو مشکل چل ہے اگر یہ آتے مسلمانوں کافران کلمہ پڑھا رہے ہیں یورپ والے مسلمان کر رہے ہیں اصا پرانے مسلمان ہیں وہ ہوں خود اپنے شک ہاں کہ یار اسی کہڑے پاس ہیں یہ حال ہے کہ سانو بھی تبلیغ کر لو سڈے کلمے کا کوئی خیال نہیں بولتے نہیں جی۔ ہوں پہلی تمیز میری پوری ہو گئی اور میرے اسی آخری نقطے پر اگلی تمیز اگلی تمہید کا آغاز ہوگا کیونکہ یہ موقوف علیہ تھا وہ موقوف تھا تو موقوف علیہ کو مقدم رکھنا ضروری تھا سمجھ نہیں آئی گو یہ توقف ترقی ہے امتناعی نہیں لولہ تنا کے درجے میں نہیں ہے اذا وجد فوجد کے درجے میں ہے لیکن ہے تو صحیح آخر توقف تھا تو میں نے اس کو مقدم رکھا مکمل ہے اور میں قانونی خداؤں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ ذرا مہربانی کر کے کیونکہ دلیل جو ہے ظاہر بات ہے دعویٰ جو ہے موقف ہوتا ہے دلیل موقف علیہ ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ہر مسئلے اور فیصلے کے اندر یہ ضرور چلتا ہے تو بتایا جائے کہ توقف کتنا قسم ہے اور کون سی دلیل ہوتی ہے جو امتناعی درجے میں ہوگی اور کون سی طرف بھی درجے میں ہوگی اور حال میں کھولنا نہیں چاہتا کدھر نازک دل پتھر ورگے ٹوٹ نہ جان اچھا میرے دوستو سنو کیا وقت ہو رہا ہے ٹائی ہو گئے صرف پندرہ منٹ کا وقفہ دینا تھی بھی ذرا پھر ٹور لو میں بھی پھر ٹور لینا شوگر کا مریض ہاں۔ تے انشاءاللہ 15 منٹ دو بعد دوبارہ نشست ایویں لا کے وکھانی ہے اور پتہ لگے کہ مڑ کو ہوئے کٹھی اس جناب نو معلوم ہے پہلو زیادہ اہم ہے کیونکہ اصل مقصد وہی ہے تمام دوست تشریف رکھتے جائیں تمام دوست تشریف رکھتے جائیں یار میں ادھر بلا رہا ہوں یہ کون ہے موٹر سائیکلوں کے ساتھ جو کھڑے ہیں جلدی تشریف لیاؤ کفیاں والا نہ کرے مہربانی کوفی والا کام نہ کرے جو اے کام نہ کرے جی نہیں تو بدنامی ہو جائے گی میں تو تاریف ہی بڑی کر بیٹھا مہربانی وہ اپنی تاریف قائم ہی رہن دو کچھ دوست ایسے مزدور جنا سویرے کما سے جانا میں کن سنیا بیچارے آخر مزدور طبقہ کا جنہیں چھٹی لئیے اشرافت صاحب کہہ رہا کہ میں چھٹی لئی سڈے نالوں لگنا سی تو بیڑیاں ڈوب کے آنا ہاں سدگے جا ہیا کرو میں ایس حال یہ بول کے پھر تمہیں دعوت دے رہا چاہیے کہ تھی جمع ہو کے کہتے استاد جی بولتے نہیں چھتی کرو چھتی کرو چھتی کرو میں دوبارہ بسم اللہ شریف پڑھنے لگا لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آپ کو معلوم ہے کہ یہی مقبولیت کا وقت ہے ان شاء اللہ ہماری یہ قسط دوسری جو ہے یہ پہلی سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی بولیے سبحان اللہ دوستان گرامی ناچیز کے بیان کی دوسری قسط میں شروع کے اندر ابتدا میں ناچیز دوسری تمہید شروع کر رہا ہے اس کے بعد فیصلے کے مجموعے پر کلام کروں گا توجہ ہے توجہ یہ دوسری تمہید پر زیادہ غور کریں کہ اس کے تمام جملے ان شاء اللہ آپ کے لیے نئے ہوں دوسری تمیز کے شروع میں رانا صاحب اور علمی حلقوں کا متوجہ ہونا کا سوال ہی ہوں غور سے سنیے گا میں کچھ اس تمید کے اندر کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں کئی کوٹے ہیں ایسے ہیں نا کئی کوٹے ہیں اس ملک میں جن کو عدالتیں کہا جاتا ہے اس ملک میں ایک شریعت کوٹ ہے ایک سپریم کوٹ ہے پھر سپریم کورٹ کے ماتحتی تحتی ہیں میں نے ایک سوال بنایا ہے سپریم کورٹ شریعت کورٹ سے فوقانی ہے یا تختانی یعنی اوپر کی ہے یا نچلے درجے ایک سپریم کورٹ ہے ایک شریعت کورٹ ہے میں نے یہ سوال بنایا ہے سپریم کورٹ شریعت کوٹ سے آلہ ہے یا ادنا فوقانی ہے یا تابع ہے یا مطلوب بصورت اول یعنی سپریم کورٹ اگر آلہ اور فوقانی ہے اور حقیقت اسی طرح ہے کیونکہ عدالت عزما اس کو کہتے ہیں یہ رانا صاحب ایڈوکیٹ ہیں یہ حقیقت کو جانتے ہیں چیف صاحب کے فیصلے کی پہلے صفحے پر یہ جملہ موجود ہے در عدالت عزما پاکستان کہ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالت عزما میں ہوا اور عزما اعظم کا محنت ہے یہ اس میں تفصیل ہے جس کا مطلب ہے یہ سب سے عظیم ہے اسی وجہ سے میرے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شریعت کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا جبکہ شریعت کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے بات نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں تو جو پہلی صورت ہے یعنی سپریم کورٹ آنا ہے شریعت کورٹ سے حقیقت اسی طرح ہے تو پھر لازم ہے کہ کفر سری ہو کیوں کہ رسول اللہ کی شریعت جہاں ہو اس سے بھی اوپر عدالت ہو سکتی ہے بولو یہ ہوئی تو وقت جاگن ہوں پتا لگے گا کہڑے بھا بھی بولو بولو اگر کہتے ہو سپریم کورٹ تحتانی ہے کیا بولتے نہیں سپریم کورٹ تحتانی ہے اور وہ فقانی ہے تو یہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ تھا اس کی اپیل شریعت کوٹ میں آگے کیے جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی حق یہ بنتا تھا کہ جنہوں نے نظر ثانی کا مطالبہ کیا مجھے کہتے کوٹ بدلا جائے جنہوں نے نظر اول غلط کی ہے انہیں کو نظر ثانی کے لیے منتخب کرنے کا کیا مانا ہوا بولتے نہیں اگر یہی بات ہے اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہی نظر ثانی کرے گا جس نے پہلے نظر اول کیا ہو تو پھر ماتا کی کوٹ جو کچہریاں ہوتی ہیں ان کے فیصلے کو سیشن میں کیوں لیا جاتا ہے دوسرے مجسٹریٹ کے پاس کیوں نہیں منتقل کیا جاتا سیشن کے فیصلے کو ہائی میں کیوں چیلنج کیا جاتا ہے دوسرے سیشن کے پاس کیوں نہیں بھیجا جاتا ہائی کے فیصلے کو سپریم کے پاس کیوں لیا جاتا ہے بولتے نہیں یہی آسیا ملونا کا جو مسئلہ تھا سپریم میں کیوں چیلنج کیا دوسرے ہائی کورٹ کے جج وہ جہل بیٹھے تو بولو تو صحیح ہوئے ان کے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا جبکہ سب کی نظر میں سپریم کے جج مشکوک ہو گئے تو ظاہر عوام کو بھی تو مطمئن رکھنا تھا ویسے تو حق یہ بنتا تھا اصول یہ ہے کہ جب مقدمے کی دوبارہ تحقیق کرنی تھی تو سب سے پہلے سب سے پہلے مدعی چاچی گاؤں کے سب لوگ جو اس واقعے کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بلایا جاتا تھانے کے تمام عملے کو بلایا جاتا انویسٹیگیشن کے محمد امیر بخاری کو ایس پی کو بلایا جاتا پھر سیشن کو بلایا جاتا پھر ہائی کے تمام ججوں کو بلایا جاتا پھر سپریم کے تمام ججوں کو بلایا جاتا پھر پانچ مولویوں کو منتخب کیا جاتا پھر سب کے سامنے نظر ثانی ہوتی ہم دیکھتے ہوئے کیسے بچتی ہے بولتے نہیں یار تو میرے بھائی اگر شریعت کوٹ بڑی کوٹ ہے تو ادھر جانا چاہیے تھا نظر ثانی کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کیوں اب اس کا مطلب ہے کہ شریعت کوٹ نیچی اور انگریز کی کوٹ اونچی اب میں اگلا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم اور اس کی ماتحتی کوٹیں کوٹے ہیں یا غیر شرعی ہیں چیف صاحب ذرا ادھر بھی توجہ کیجیے جی یہ صرف سوالات ہیں اور میں اس پر بھی ابھی حیران ہوں کہ صرف عدالت کی توہین شمار ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسی ہوتی ہے پولیس کی تو پولیس کو گالیاں نکالی جاتی ہیں اور چیف چیف کی طرف سے نکالی جاتی ہیں ججوں کی طرف سے پولیس کو روزانہ پتہ نہیں کس کس الفاظ کے ساتھ کون کون سے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے ان کی عزت نہیں یہ بندر یہ گدے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے جن کے سر پر تم بیٹھے ہو جو تمہیں محفوظ کرتے ہیں وہ زلیل ہو تو مزید وزیر اعظم کو روزانہ گالیاں نکلتی ہیں تمہارے اوپر وزیر اعظم ہے اس کی تحریر توہین عدالت ایک ہے یہ جب کہا جاتا ہے یہ سیاسی بیانات ہیں ایک دوسرے کے خلاف جیسے وہ کہہ رہے ہیں بغیر نون کے چوہا وزیر اعظم وزیر ہے جوان کون سا وزیر ہے فیض اللہ سر کس شعبے کا ہے وہ تو فواد چودھری ہے نا یہ وفاقی آ کے پنجاب کا ہے اچھا صوبائی صوبائی وزیر اطلاعات ہے تو اس نے اب اس کو جو کہا جا رہا ہے بغیر نون کے چوہا بغیر نون کے چوہان بغیر مون کے چوہان اس کا مطلب آپ جانتے ہیں چوہا کیا ہوگا چوہا تو وزیر کو چوہا تین پر کہا جا رہا ہے یہ توہین نہیں ہے یعنی اس کا مطلب عجیب کوئی بات ہے عجیب کوئی بات ہے کہ دو ایک ایسے عہدے دو شعبے ایسے ہیں جہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے صرف عزت انہیں کی شمار ہوتی ہے قوم نو تو کوئی نہیں انتظامیہ نو پنجو تا بھی نو پنجو تا بھی کوئی نہیں ہر کسی کے خلاف بولو مولویا روزانہ اشر ہوئے کوئی نہیں صرف دو ہی خدا دو ہی ایسے ہیں جن کو خدائی مرتبہ اور شان دیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ظلم ہے بھائی یہ باقی انسان نہیں ہے کہا جب بابا قوم نے کہا کافروں اور مسلمان سب کے حقوق برابر ہیں تو دو طبقوں کے حقوق سب سے آف آلہ کیوں ہے دو طبقوں کے حقوق سب سے مقدم کیوں ہے بلکہ میں کہوں گا انہیں کے حقوق حقوق وہ بولتے نہیں یار ذرا اچھے واسطے کہ کیا آپ اس تخصیص کو پسند کرتے ہیں کہ دو طبقوں کی توہین توہین ہو باقی کسی کی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بتاؤں حضور نے تو کعبے سے خطاب کر کے فرمایا کعبے تیری عزت اور شان بہت ہے اللہ کی بارگاہ میں لیکن میرے مومن کی شان اللہ کی بارگاہ میں میرے مومن کا خون تو اللہ کی بارگاہ میں تیری بہ نسبت زیادہ قیمتی اور عزت والا ہے یہ اپنے ماجہ شریف کی حدیث ہے چیف صاحب نے بھی قرآن آیات اور آدیش کا سہارا لیا ہے شروع میں میں آگے جا کر ظاہر کروں گا تو میں نے حدیث پیش کی ہے اس لیے کہ بتاؤ حضور تو ہر مومن کی قدر اور عزت کعبے سے زیادہ بنا رہے ہیں تو باقی سب کو سمجھنا یہ امو ہے ان کی کوئی توہین نہیں ہے جو ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولنے کوئی بات نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ فخر دو طبقوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں بولتے نہیں خیر میں پوچھتا ہوں سپریم اور اس کی ماتحتی کوٹیں شرعی ہیں یا غیر شرعی کیا سوال ہے اب ذرا غور کرنا ان شکوں پر جو میں شکے بنا کے لایا ہوں اگر یہ سپریم اور اس کی مانتاحت کوٹے یہ سب شرعی ہے تو شریعت کوٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی شریف فیصلے تو تمام چل رہے تھے یہ کیا ڈرامہ ہے یہ قوم پر بوجھ ڈالنا تھا کہ تمام اخراجات اس قوم سے نکالے جائیں جو رات دن بھر زلیل زمین ہو کر کماتے ہیں ان کا پیسہ اڑانا مقصود تھا یا اپنی تعلیم کے جو فضلا ہے فضلہ ہے ان کو کھپانا مقصود تھا ان کو کھپانا مقصود تھا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کھپانا ہے نئے نئے دفتر اسی وجہ سے کھلتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لاٹھی لالچ دیا جاتا ہے سکول پڑھو گے تو حکومت میں لگو گے اب سیٹیں ہوتی ہیں کم بندے ہوتے ہیں پیچھے زیادہ تو نئے نئے دفتر کھولنے کے بہانے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کھپایا جائے کیا کھپانا مقصود تھا ورنہ شریعت کا کام تو ساری کوٹوں میں ہو رہا ہے یار بولو جب ساری کوٹوں میں شریعت کا کام ہو رہا ہے تو شریعت کو علیحدہ کیوں بنایا گیا اور بصورت دیگر بر تقدیر ثانی اگر سپریم کورٹ اور ماتاتی کوٹوں میں فیصلے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ شری کوٹیں نہیں ہیں تو پھر میں سوال کرتا ہوں جب یہ کوٹے ہی غیر شرعی ہیں تو پہلے نمبر پر ان کے اندر شریعت کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے یار بولو تو صحیح یار بولتے نہیں پوری دنیا کے دانشور دست بدندان دان نہ رہ جائیں انگشت بدن دندان دان نہ رہ جائیں پھر کہنا چک مارن گے ہاتھوں کی میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی وہ وقت آئے تو میری زبان پورے جہان میں پھیل جائے الحمد للہ میری زبان پورے جہان میں پھیلنے کا ذریعہ یہ پنڈی راجپوتا کے شیر رانے بنے اللہ کے فضل سے ذرا بولو سبحان اللہ پھر سنو جب سپریم ہائی سیشن کچہریاں یہ سب شریعت کی کوٹے نہیں ہیں تو پھر میرا سوال ہے کوٹے تو شریعت کی نہیں ہے تو پھر شریعت استعمال کیوں ہوتی ہے یہ چیف صاحب کے فیصلے کے ابتدا میں أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اور پھر پہلی تمہید جو حضرت نے جوڑی ہے وہ سب قرآن قرآنی آیات سے اور احادیث سے بنی ہوئی ہے یہ پہلی تمہید جو میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ اس پر ناقدانہ چرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس تمید کے اندر قرآن کیوں پیش کیا گیا کوٹ تو غیر شرعی ہے اور حقیق اور غیر شرعی ہی ہے میں پوچھتا ہوں چیف صاحب آپ کی سیٹ پر بھگوان داس بیٹھا تھا اگر یہ شریعت والی کوٹ ہے تو اسی سیٹ پر جب بھگوان داس بیٹھا تھا اگر یہ فیصلہ ملغونا کا اس کے پاس جاتا تو قرآن سے شروع کرتا بتاؤ تو صحیح بھگوان داس تو ہندو تھا وہ چیف رہا ہے کہ نہیں رہا ہے اور پاکستان کا چیف رہا ہے کہ نہیں ہے اسی کرسی پر ہندو بیٹھا ہے اسی کرسی پر مرزا بیٹھ سکتا ہے اسی کرسی پر سکھ بیٹھ سکتا ہے اسی کرسی پر ہر کافر بیٹھ سکتا ہے اسی وجہ سے اس کرسی یہ کوٹ کے جتنے کوٹ کے جتنے اقسام ہیں ان تمام اقسام کے ججوں سے جو حلف نامے لیے جاتے ہیں ان کے اندر اگر مذہبی حلف نامہ کوئی دکھا دے میں نہ کٹا کٹا کاش میرے پاس وقت نہیں ہے یہ میں نے جو موضوع لگایا ہے شیخ و میں اس کو کوئی سن لے ہے تو پنجابی میں تے سر بھی اخیر دلائی تے پھر حقیقت بھی ان کھولیے تحقیق دے جدو سمندر وغیرہ میرے دوست ہو توجہ ہے یہ میرے پاس آئین کے آخر میں تمام حلف نامے ہیں پہلا صدر کا یہ دیکھ لو یہ میں سامنے کر رہا ہوں تاکہ اس فلم میں آ جائے دوسرا وزیر اعظم کا ان دونوں کے حلف نامے کی ابتدا میں فلاں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت و توحید کتب الہیہ قرآن پاک جن میں قرآن پاک آخری کتاب ہے نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیفیت خاتم النبیین یہ وہی لفظ ہے اور جن کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کے سنت کے تمام مقتضیات جس کو انہوں نے پڑھا تھا دونوں حضرات نے مقتضیات یاد انہوں نے مقتضیات یاد پڑھا تھا اور لفظ مقتضیات یاد دونوں حضرات نے جی پڑھانے والے استاد صاحب اور پڑھنے والے شکیل صاحب بیٹھا ہے دونوں اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں میں نے تبصرہ کیا ہے کہ ایک ہے اسلام کی تعلیمات پر ایمان رکھنا ایک ہے اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر دوسروں کو ان پر چلانا ان دونوں حلفوں میں چلانے کی اور چلنے کی بات نہیں صرف ایمان رکھنے کی بات ہے میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تو بھائی سابقہ تاریخوں میں اسلام کے اندر کبھی ایسا حلف ہوا ہے کہ ایمان رکھنے کا حلف لیا گیا ہو کیا وہ پہلے کافر ہوتے ہیں اللہ اللہ اکبر سبحان یہاں کافر اور مومن نہیں بنانا مقصود ہوتا یہاں حلف لیا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے جس طرح مانتا اسی کو چلاؤں گا سبحان اللہ نارا چلانے کی بات کرتے تو پھر بابا جی کا فرمان کی جاتا جی۔ پھر ملک سیکولر کہتے ہوتا پھر سیاسی کافر کہتے ہوتے جو چلائے اسلام کو جو مان کر چلاتا ہے وہ سیاسی مسلمان ہوتا ہے صدیق کے اکبر کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ کی طرح سیاسی مسلمان ہوتا ہے عثمان غنی کی طرح سیاسی مسلمان ہوتا ہے سبحان اللہ علی کی طرح سیاسی مسلمان ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک ہاں، سبحان اللہ ماننے کی نہیں یزید تو مانتا تھا حسین کی جنگ یزید سے ماننے پر نہیں ہوئی چلانے پر ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ نارا تقدیر نارا ہاں، دکھائے امام حسین نے کہا جدید کوئی مانتا نہیں سبحان اللہ یہ فرمایا تھا کہ یار وہ برا بندہ ہے جس طرح مانتا ہے اس طرح چلتا نہیں جی، ہاں، ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ڈرامہ ہے میں مانتا ہوں ماننا کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس ماننے میں اور چلانے کو ذکر نہ کرنے میں راز کیا ہے جی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا جو اوپر ذکر کیا ہے اس کے متعلق کیوں نہیں کہا کہ میں خلوص نیت سے قرآن قرآن پاک اور سنت کے تمام مقدیات اور تعلیمات کا حامی اور وفادار رہوں گا یہ بائی پاس کیوں آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کو وقت ہوتا تو میں لڈیاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ حصہ بہت بڑا ہے تکبیر رسالت نعرہ بولو بولو شیرو سچی دسی چودھری افسر صاحب بابا افشر صاحب سچی دسی سواد آ رہا پہلے والوں بند کے نہیں سبحان اللہ آگے جتنے حلف نامے یہ ساری عبارت اڑی ہوئی ہے میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا وفاقی وزیر یا وزیر مملکت قومی اسمبلی کا سپیکر یا سینٹ کا چیئرمین قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی کا رکن یا سینٹ کا رکن صوبے کا گورنر وزیر اعلی یا صوبائی وزیر صوبائی اسمبلی کا اسپیکر کسی صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی کسی صوبائی اسمبلی کا رک محاسب اعلی پاکستان محاسب اعلی یہ بھی ہر کافر ہو سکتا ہے محاسب اعلی کرنا حساب ہے احتساب ہے اور وہ بھی مسلمانوں کا اچھی بولو نا حقیقت کتنا دیر چھپے گی بھائی پر خدا کرے کوئی لالچی نہ ہو حضور سے جوڑے باغ کا صدقہ جدھر جا گے اتنے سر رکھ کے جا گے بھائی مائی نے لال کر رہے سڈے اگو وہ رکھ نہیں کرے گا ایسا نہیں کر سکتے پاکستان یا کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس یہ بھی بھگوان چوڑے میرا چیز آ رہی ہو وقت آنا سی ہاں، وقت آنا سی کہ جس مقام پر صدیق اکبر اور علی جیسے بیٹھتے تھے وہاں پر سکھ اور ہندو اور کراڑ بیٹھے قادیانی اور مرزائی بیٹھے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ ایک خنزیر اپنا خنزیر کہیں گے اس کو کیا کہیں گے یار وہ جو ہے نا مرزے قادیانی کا جو پوتا ہے کیا ہے اس کا پوتا تھا نا کہ پڑپوتا ہے وہ تھا ہر پر کیا نام ہے اس کا یار جس کو وہ بنا رہا تھا عارف آتف آتف میاں آتف جس کو کہتے ہیں معذ اللہ توجہ ہے مولویوں نے شور ڈال دیا اور خبیصوں نے بھگوان داس کے بننے پر خاموشی کی وہ بدھو کھیر یار میں دے گا کوئی گا نچ جاواں گے کھیر یار میں دے گا پوترا وہ بھی بنے معیشت دا او کی بن بن رہا رہا سی افسر مشیر مشیر مشیر مشیر بن رہا تھا معاشی تو کہا جی یہ مرزائی نقصان پہنچائے گا میں پوچھتا ہوں ظالم معاشی کاروبار جو ہے وہ تو کافروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں صرف اتنا بتاؤ قضاء کے اور عدالت اور فیصلے کے شعبے میں کافر آ بھی سکتا ہے سبحان اللہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لوہ نما میں سیاد آ گیا تو بول رہے نہیں یار سبحان اللہ یہ اچھا اب یہاں پر ایک بات کہوں پہلی سے بھی اونچی ہوگی یہ صاف لکھا ہوا ہے اس میں سدھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اچھا میں ہے میرے خدا وا میرے تو راز ہی تھے کھلنے پے نے میں کرا کی میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا نظام اگر این اسلامی ہے تو ان حلف ناموں میں فرق کیوں آیا کہ دوسرے تمام حلف ناموں میں یہ کہا جا رہا ہے اور دہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا لیکن اسلام کے الفاظ چھوڑ دیے گئے ہیں اگر پاکستان اور اسلام اکٹھے چلتے ہیں سبحان اللہ پارا دلوان اور اسلام اکٹھے چلتے ہیں تو حلف ناموں کے لفظوں میں فرق کیوں آیا دو کے ساتھ صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے کے ساتھ یہی الفاظ لکھے جاتے کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا تو اتنے میں اسلام تو آ جاتا معلوم ہوا پاکستان اور اسلام مختلف چلتے ہیں لہذا دو عہدوں میں اسلام ہے باقی میں نہیں پاکستان باقیوں میں ہے باقیوں میں اسلام نہیں پاکستان یار یہ ہمارے شکوک کو شبہات جو ہے یہ ہماری بدگمانیاں جن کو آج کل کہتے ہیں تحفظات یار یہ ہمارے تحفظات کون دور کرے گا یہ قانون کے خدا یہ حکومت کے ناخدا یہ مل کر ہماری مشکل حل کریں ثابت کریں اسلام اور پاکستان اکٹھے چلتے کیونکہ ان حلف ناموں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام کا رخ ادھر ہے پاکستان کا ادھر ہے اسی وجہ سے دو عہدوں پر جہاں اسلام ضروری ہے وہاں پر دوسرے نہیں آ سکتے اور جتنے باقی ہوتے ہیں وہاں پر اسلام تو نہیں آ سکتا لیکن پاکستان ضرور آتا ہے اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اس کا مسئلہ مطلب ہے بابا جی نے صحیح فرمایا تھا یہ غلط چل رہے ہیں انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہندو ہندو نہیں رہے گا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا کیوں کیوں نہیں رہے گا کہ اسلام کی سیاست میں قاضی اور اتنے بڑے عہدے پر کافر آئے یہ کیسے ہو سکے اسلام تو فاسق کو نہیں بیٹھنے دیتا اسلام تو فاسق کو نماز نہیں پڑھانے دیتا قاضی کیسے بنانے دے گا فاسق جو ہے وہ قاضی بن سکتا نہیں ہے میں یہ اختلاف ہے ایسے یہ کیا ہے بھائی اور دوسری بات یہ ہے ذرا سوچنا جس کرسی پر چیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے فرض کرو اسی کرسی پر بھگوان داس بیٹھے ہیں فرد کرو اگر ان کا دور اگر ان کا دور یعنی چلو دونوں چلو ایک اگر ان کا دور اگر ان کا دور بات سمجھیے محاورات ہیں اس کے مطابق اگر ان کا دور ٹھیک ہے اب ہوتا میں پوچھتا ہوں نامو سے رسالت کا مسئلہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ فیصلہ کرانے کے لیے اس کے پاس پیش ہوتا یعنی رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ ہندو کر سکتا ہے بتاؤ اور تم رسول اللہ کی عزت کو کیا سمجھتے ہو ملا ہے یار میرے بس مجھے اتنا بتا جس کرسی پر بھگوان داس آ سکتا ہے مرزائی آ سکتا ہے گستاخ آ سکتا ہے ہر طرح کا کافر آ سکتا ہے اس کرسی کے پاس میرے خیال میں رسول اللہ کا نام لینا بھی اچھا نہیں رسول اللہ کی عزت کا اس سے فیصلہ کروانا تو بہت دور کی بات نارائ تکبیر نارا سال نا خلاف نارا غالث عظمت اسلام مسئلہ یہ کوئی بھیڑ بکری کا مسئلہ کوئی بھیڑ بکری کا مسئلہ ہے جس کو کسی کافر کے پاس لے جائے سید الانبیاء کا مسئلہ اور پیش کرنا کافر کو میں چیف صاحب سے پوچھتا ہوں صرف اتنا بتا دو تم نے قرآن پیش کیا حدیثیں پیش کی صرف قرآن و حدیث میں ایک مقام ایسا بتا دو کہ جس کرسی پر کافر بیٹھ سکتا ہے اس کوٹ کے اندر اس کرسی کے پاس رسول اللہ کی عزت کے مسئلے کو لے جایا جا سکتا ہے میں بازی ہار لیتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کسی مسلمان سے پوچھو قرآن و حدیث سے پوچھو کسی امام سے پوچھو شیعہ مذہب سے پوچھو وہاں بھی مذہب سے پوچھو سننی تو پھر بھی سننی ہے کون سا مذہب والا اس بات پہ مہر لگانا گوارا کرتا ہے کہ نام سے رسالت کا جھگڑا کسی کافر کے پاس لے جایا جا سکتا ہے بس بول امر ستیا بماریاں میں نے کیا کہا تھا میرے ایک جملے کا جواب دے دیں میں بازی ہار جا میں فیصلے کی ہر بات کو توڑوں گا جو دینی تمہید ہے اس کو توڑوں گا جو آئینی قانونی تمہید ہے اس کو توڑوں گا جب آگے اصل مقصد پہ تبصرہ ہوا میں اس کو بھی توڑوں گا میں تو تینوں تینوں حصے توڑ سکتا ہوں میرے صرف ایک جملے کو وہ توڑ کر دکھا دے میں اپنے آپ کو پھانسی کے لیے پیش کر دوں گا مارو تکبیر میں زبان سے پھرنے والا نہیں ہوں جب میں فورتھ شیڈول کے اندر رہا ہوں میرے پاس جتنے کاغذات سرکاری آتے تھے جن میں لکھا ہوتا تھا میں حکومت کے خلاف نہیں بولوں گا میں اپنے قلم سے لکھتا رہا ہوں جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ نہیں بولوں گا میرے ہوں گے میرے کاغذات کے اندر یہ نہ درج ہو میں ناک کٹاتا ہوں میں کسی کو مطلق زبان نہیں دے سکتا اپنی میں کسی کو اپنے ایمان کا مالک نہیں بنا سکتا میری جان چلی جا سکتی ہے میں شریعت کی بات کرنے سے کبھی بات نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار پولیس اور ہاں، پولیس والو افسوس ہے افسوس ہے سب افسوس ہے بتاؤ وزیر اعظم نے صاف کہا تھا ریکارڈنگ موجود ہے کہ اگر پولیس والوں نے جب حضرت دھرنا دینے جا رہے تھے جو تین مہینے دو مہینے چھ دن دو مہینے چھ دن کا تھا ہاں؟ تین مہینے جیسا تین جن میں بھی تھا مطلب ہے اتنا لمبا دھرنا اور وہ بھی اسلام آباد میں ایسے اور پولیس کو دھمکی دی کہ اگر پولیس کسی میرے بند راستے وہ راستے روکیں گے بدماشی بدماشی ہوں پتا لگا بدماشی بدماش بننے کی چاہیے بدماش بننے صرف فلوں کا آسرا چاہیے مینو نہیں پتا مجھ کلے دور پہ کھی پچھو کلا کی پتا مولوی تین دن دھرنا نہیں دے سکتے تر تر مہینے کیوں اتو آخنا جی پولیس میرے بندے نو ہاتھ لائے گی میں خود پھانسی دوں گا یہ لفظ نہ ہو میں ناپ کٹاتا ہوں اور پولیس اس پر کوئی دفعہ نہیں لگتی اور دفے ہو کوئی دفعہ نہیں لگتی اگر تم کہو کہ وزیر اعظم وزیر اعظم تو آپ ہے اس وقت دفاع کیوں نہیں لگی کسی گریب مسئلے چڑ کے اندر کر دینا سوکھا کر کے اتنے قانون یاد آ جاتا اتنے قانون کیوں نہیں یاد آ بولو اسی کسی گولی تو والے نہیں ساری گل گولی تو ہے دس ہر تھانے سے میں پوچھتا ہوں اس پر کون سی دفعہ لگتی ہے بتاؤ نہیں تو میں بتاتا ہوں جی۔ میرے پاس پڑا مجموعہ تھا پاکستان کھولا کھولا جی پولیس والے قسم آزاد بھی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے کن پھڑ کے نہ بہ جان میرے نک چر ماری گل کرنا تھی جی۔ زبان سے پابندی لگ تا کر کے قسم استاد بھی کر کے آنا سیکٹریٹ کا ڈپٹی سیکٹری سیکٹریٹ کا ایک ہوں نا سیکٹری ڈپٹی سیکٹری میرے نام مستحضر نہیں جس وقت انہیں مینو پوچھا تین کس وجہ نال فورتھ شیڈول پایا مولانا میں نے کہا جی میں نے تقریر کی ہے کہنے لگے یار ہماری حکومت کا پتہ نہیں چلتا کبھی تقریر اور بیان پر بھی دہشت گردی لگتی ہے اللہ اور تصا بدھو بنایا مینو میں پہلا سا پہلے تو پڑھ کے آیا میں ذرا آپ غور نہیں کیتا ہوں میں کر کے کے بیٹھا تو مائی میرے ہاتھ تارے نہ آخی گل بچاری نیتی قوم نیسرے پڑ کے چھتر مارنے شروع کر دینے ڈابے منہ نہیں کرنا سارے قانون ہے ہاں۔ پوچھو بس تو کی دفعہ لگتا جیو جیو للکار ہے ہے للکار ہے للکار ہے وزیر اعظم پر دفات لگاؤ اگر میاں گجا شریف وہ بیٹی سمیت اندر ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کرو ٹپ ٹپر سمیت اندر نہیں تو خبردار اج تو بعد عوام دو تو بدماش نہیں کرنی کوئی قانون نہیں ہاں، کوئی قانون نہیں تو مینو اندر کیتا سی تقریر کی وجہ کیوں اندر کیتا سی یہ سرکاری معاملات میں مداخلت کر اس بے مداخلت کی اس نے پولیس کے خلاف خطاب کیا اچھا میں صرف گل کی سی میں نہیں سیا کہ میں پولیس والے پھانسی لاوا میری زندگی کا کوئی جملہ ان کا بکھاؤ تو ایڈا وا جملہ پچا کے انہوں وزیر بنا دیتا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ایک لاہور حلے ایک پاکستان حلے یہ ناچیز کا بیان ہے انشاءاللہ پوری دنیا ہل جائے گی ملکوں آج ہی لیاقت آباد کے ایس ایچ او پولیس نے ریاض بولے کو اٹھایا اس جرم کے اندر کہ اس نے بتی چوری کی ہے مجھے سسروکار نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے بجلی کے بل پھاڑ دیے تھے ایس ایچ او صاحب ریاض بولے کو فوراً رہا کر دو میں مانتا ہوں اس نے بجلی چوری کی ہوگی لیکن میں کہتا ہوں بتاؤ بجلی چوری کرنا بڑا جرم ہے کیا وہ بل دیتا نہیں یہ تو بل تو دے رہا ہے اور وہ بل پھاڑ رہا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دھرنے میں یہ کہا تھا یہ جو بل مہنگے ہو رہے ہیں اس کی تمام رقم میاں نواز شریف کی جیب میں جا رہی ہے ہمیں منظور نہیں ہم پھاڑتے ہیں جلاتے ہیں آپ نے پھاڑ جلا دیے میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم دل جلا رہے ہیں جرم نہیں ریاض بولا خالی چوری جا کی تھی اتنے پھر اخیر اکبر آبادی بول پائے جی پولیس والوں سے کہتا ہوں محترم جو جج تھے آپ پولیس والے وہ جج تھے جج کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کسی افسر بڑے نے چھوٹے کو پکڑ لیا کسی جس کو کہتے ہیں anti corruption anti corruption anti corruption والے نے کرپشن والے کو پکڑ لیا تو کرپشن والا اینٹی کرپشن والے سے عرض کرتا ہے اس خان مغربو سے اس خان مغربی سے بچتا ہے کون لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے کیا بات ہے پولیس والے صاحب میں قانون کی اور کچھ شرح کروں اور رائی چڑھاؤں تیرہ سو پرچہ تھا میرے دور میں میرے دور میں آصف زرداری سینٹرل جیل میں تھا جب میرا پہلا دور تھا تو اس دوران تیرہ سو پرچا تھا تیرہ سو پرچے والا تو بن گیا صدر صدر اور ہم مسکینوں کا کیا قصور ہے محال یہی کہ ہم نے وہ تعداد پوری نہیں کی لیکن میں اتنا عرض کروں کہ ہم سے وہ تعداد پوری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی جرم ہے جس کو کہتے ہیں سچ کہنا ہاں، ہاں، وہ پیشہ بندے ہیں جی جی وہ تو سندھ کے منع منائے بدماش ہیں ساری خدائی جانتی ہے بس میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں نا ریاض بولے کی نا ریاض بولے کی کر رہا ہوں نا اللہ محترم محترم پنڈال سے اٹھا لیا گیا ہے میں یہی کہوں گا ایس ایچ او صاحب مہربانی کر کے ریاض بولے کو جس گراؤنڈ سے آپ نے اٹھایا ہے اسی میں واپس کریں نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے لو یہ بھی دیکھ لو ایسے بیٹھے رہیں گے ابھی تھوڑے ہیں پیچھے اور آ جائیں گے میں سب سے کہہ دوں گا آ جاؤ پھر بیٹھیں گے اور بیٹھے رہیں گے اور مطالبہ یہ کریں گے کہ جنہوں نے بل پھاڑے تھے پہلے پرچہ ان پر دو پھر ریال بولے کو بھی اندر رکھو ہاں۔ ہاں۔ سارا ایک چھری نال نہ زبا کرنے کی کوشش کرو کوئی اتھرے بھی تحقیق علماء اہل سنت علماء اہل سنت نہ میں تے نہ رکھنا میں صرف دین دا سچا راہ دکھایا ٹھیک ہے انہوں گولی مار دو لیکن اتنا ضرور گا میں کوئی بے وفا نہیں کمینا نہیں میں وہ وفا ضرور کرانگا کہ بڑے مجرم تو حکومت میں رہے اور ایک چھوٹا سا مجھے وہ بھی جو معاون اور مددگار رہا ہو جس نے بتی کے دل بل ہمیشہ پیش کیے ہوں کبھی چوری کر لی ہے اس خان اکبر کہتے ہیں یہ مغربی دسترخوان بچھا ہوا ہے اللہ یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اس پر حضرت نگل رہے ہیں بچارا چک وہ کہہ چکھن ساریا سزاوا نے تو ہڑپ کرنے کو کوئی نہیں ہاں۔ اس خان مغربی سے بچتا ہے خان لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا اور سنو میں اگلے دن تقریر چ آخیا سی اتنے بھی کہنا میں تھوڑے کو سوال کرنا اس پاکستان اندر بے حیائی اریانی اس طرح کا کوئی کام نہیں یار میں لنک روڈ نہیں لنک لوڈ جی، جی۔ اس موڑ پورا لنک روڈ نیے نا سامنے سکرین لگی وہ کوئی بے حیائی کا کام تو نہیں ہوتا کرم نوازیا تو ہوں پاسے رکھو ٹھیک ہے ہوں ستم نوازیا کا وقت میں صرف اتنا پوچھتا ہوں پاکستان میں کوئی بے حیائی تو نہیں ہوتی آؤ میرے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں آئین اور قانون دونوں کے تمام حکومتیں ستر سال سے ہیں کٹا کھل گیا نو کٹا گیا بولتے نہیں جی، توجہ ہے بولتے نہیں بولتے نہیں بولو بولو بولو آئین دکھاتا چپ پرا توجہ ہے یہ آئین ہے یہ کیا ہے میں دین کی بات نہیں کرتا یہاں پر کیونکہ ہم سیاسی کافر ہیں ہم کون ہیں سیاسی ملا بھی سیاسی کافر ہے پیر بھی سیاسی کافر ہے بابے سیاسی کافر واسطے قرآن تو چلے کی ہاں ہاں میں آئین اور قانون کی بات کرا میں پھر بھی نچا دیا کیونکہ سونے نبی نے فرمایا منافق ہمیشہ زلیل ہوتا ہے جڑا ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ یہ چھڑاوے پتا تامی گیا یہ چھڑا وے واری بکری نبی سونے نے فرمایا منافق بھاری بکری وہ لب دیے ہاں۔ قسم خدا بھی کر گیا آپ بن گئے بھاری بکری اللہ لبنے خواہش کتوں مرے گی انسان کتوں چنگا کتو چلا منافق دنیا دے پیچھے منافق دنیا دے پیچھے ہر شے برباد کرتا ہے حضور نے انہوں فرمایا منافق واری بکریاں ہوتا ہے خواہش مارنا او او بکرا کدی او سان کدی اس واڑے کدی اس واڑے کدی اس گلے کدی اس گلے کدی اس ریوڑ کدی اس ریوڑ کدھر لب جائے پھر جدو جانا کسی جانے کسی ریوڑ وہ کچھ چتر پڑ لینا تیرا سڈے کول آئی ہے تو پھر اگلے دن دوجے کول کیوں جانی وہ آدھی ہوں میں کرا میری بھی تو کوئی خواہش مرو تو میں بھی کسی پاس کڑو میرے کولوتا <laughs> بولو سن میں جناب نو سنا چاہنا ہاں جی توجہ ہے بولتے نہیں نعرہ سال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حوصلہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صاحب الدین چشتی صاحب حضور خاتم احمد شفیع لجپال اور فلم بنانے والے تھک گئے ہوئے بیٹریاں مک گئی ہیں اللہ کے فضل والے بیٹری کہندے نے کو مکا کے وسا دے تھانو تھا کہنا تھی سارے کول بیٹری بھراؤ مک جائے تو مڑا یہ دیکھ لو میرے بھائیو فلم بناؤ ادھر ٹھیک ہے سینتیس آئین کی آرٹیکل سینتیس اس کی جز ادھر دیکھو A B C E F G H I یہ ہے جی جی جی کیا فروشی یعنی عزت بیچنا قمار بازی یعنی جوئے بازی زر رساں ادویات کے استعمال مضر دعاؤں فحش ادب ایسی کتابیں جس پر بے حیائی کی تصویریں ہوں اور اشتہارات کی تباعت اشتہارات کپڑے کا ہو جو لنک روڈ پر ہوتا ہے اس کاروبار نال بندہ گو کھا لے جائے حوصلہ کر دین نہیں آئین ہے میں سویرے پولیس کو آؤں جی؟ نہیں تو اتنے بولا بھی دے اور بولیا سننا تمہوں کن آخیا سی تمہیں پتا نہیں سی سننے والا جو ہے چور سی جو فور سبر وہ دو سال نہیں پڑیا دو سال تو پرچا ہوا نہیں اج یاد آنا سی میری گل نہیں سمجھ چشتی ظلم کے خلاف گل کر بعد بھی نہیں میرے ایک جملے کا جواب دے دو کی پڑھایا پڑھائی پڑھائی ہے جو آلانت کے غلاموں کے پاس ہے پڑھائی ہے تو چشتی فقیروں کے پاس ہے بولتے نہیں سمجھو اشتہارات جڑے بے حیائی دے ہون دی تباعت نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی نمائش نمائش یہ آئین ہے اور یہ تاثیرات پاکستان ہے کی ہویا جی میں ایسے چوڑی تو نہ ہی بنوں کبھی خدا نہ کرے مینو مینو انہاں محکمہ چ لگن تو پہلو اللہ مار دے وہ میں بہت اچھا سمجھا گا اللہ دا فضل سمجھا گا دو سو دو سو بانوے دو سو بانوے دفعہ کن دو سو بانوے ترانوے چورانوے کنیا دو سو بانوے یہ تر دفعہ میں دکھان لگا ایس ایچ او صاحب تیاری کر لو ریاض بولے ایک لگی اتنے تین لگ گیا میں ریاض بولے کا تو ایویں نہ لے جانا مینو پتا ہے گریب بڑی اندر تو پی ہے میں تو مثال کے طور پہ پہ لینا مت تھی سمجھو کہ ریاض حمایت پہ کرتا ہے قسم کسمزادی کر کے آنا مظلوم قوم جتھے بھی بیٹھی ہے غریب انہوں جو پہ ہوتا میں سارے کی حمایت پہ کر رہا وہ تو مثال کر توجہ نہیں فرمائی دو سو بانوے دفع فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ بے حیائی کی کتابیں نہیں شاپ فروخت نہیں کر سکتے بیچ نہیں سکتے اس ملک کے اندر بے حیائی دیا کتاباں بڑیا دیا فوٹو والی وکدیاں نہیں حوصلہ حوصلہ دو سو ترانوے فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا بے حیائی دیا چیزاں میرے خیال سے کسی نہیں نا نہ کسی سکول نہ دفتر جتھے جاؤ اہ ہزار ٹنگیا کھڑا کتنے سولی سے ہزار ڈگیا گلا سولی دے بے ہزار تھلے ڈانس دیا ہزار سولی سے ٹنگیا تو بے ہزار تھلے ڈانس کرن گئی سکول جاو پہلو ٹھمکے تو شروع جہلو میں نہیں پیا پیا بابا جی دا آئین اور قانون جا فوٹو اتنے ٹنگی کھڑے نے او میں بابا جی دے نام میں بابا جی تن کے رکھ میرے گل یاد آ گئی ہے کلی نواز نواز میاں ہویا سی ہوا سالیا گنجاوار شریف کا جلسہ ہویا سی اتے موچی دروازے بڑی پرانی گل یہ پہلا جلسہ سی میرے خیال اس اسی بھی لوے سا یہ بھی لوگ پی پی دے خلاف تقریر کی نظیر تکریر کیارا مارتے رکھو وہ اگوں کرنا اسے تون کے رکھے اس وقت مینو سمجھا جی میں مول بھی نہیں میں سیاسی بندہ بیٹھا بیٹھا لہذا میرے تو اس گل عجیب نہیں سمجھنا جی میں کیونکہ ہر رنگ اپنا لینا پریشان ہونے کی حاجت نہیں وہ استغفر اللہ زبان بدل گئی یار پتا پھر روزانہ یہ جی چل اچھا فحش اشیاء وغیرہ کرنا جوان لوگوں کو فروخت کرنا بڑا دو سو چورانوے فاش افعال کام بے حج اور جو کوئی شخص دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے اچھا۔ بانوے بانوے کی سزا کتنی ہے بانوے کی سزا کتنی ہے تین مہینے کنے یا جرمانہ یا دونوں سزا ترانوے کی سزا کتنی ہے چھ مہینے فاحش بے حیائی کی کتابیں بیچے تین مہینے بے حیائی کی چیزیں بیچے نوجوان لوگوں کو تو چھ مہینے پتہ نہیں یہ چیزوں اور کتابوں کی بے حیائی میں فرق جو ہے کون سی آیت سے نکالا گیا ہے جی بابیا ویچ سکتا ان کا کیا انج جو مکے انہوں ویچو تاکہ جنت جان بڑھیا بڑھیا تھی پریشان نہ ہو تو جنت کا راہ بند دیا جا رہا نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں یہ صرف نوجوانوں کے لیے بند کرنا ہے بے حیائی کے کام اور گیت یہ تین دفعہ وہ آئی ایمان سے بتانا گیت افعال کام فلموں میں یہی ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا اور روح کی غذا ہے آئین کہتا ہے یہ اوانت ہے قانون کہتا ہے جرم ہے اور تعلیم کہتی ہے روح کی غذا ہے پھر وہی بات ہوئی نا کہ ایک شخص لے گیا بھینس اور بیچنے والے نے گدے کا بچہ ساتھ بیچ دیا اب دودھ چونے کا جب وقت ہے نا اس نے چھوڑا حضرت گدے کو وہ ادھر منہ کر کے ہینگنا شروع ہو گیا بھینس ہینگنی شروع ہو گئی وہ کہتا ہے یار دودھ کو نصیبوں کی بات ہے بولی تو ایک کر لو توگتا ہے وہ ہینگتی ہے تو ہینگتا ہے وہ ہینگتی ہے تو ہے آئین کہتا ہے ضمانت ہے قانون کہتا ہے جرم ہے اور تعلیم کہتی ہے بولی کر دھد کے نصیبہ کی گل بولی دیکھ کرو بولنے نہیں اللہ اور سنو سنو خزانے سے خزان ملکی خزانے سے فلموں کے لیے بے حیاں کے تمام تمام مناظر کے لیے ادھر سے خزانے سے بجٹ حصہ آتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تو ایسے کناٹ پسند ہیں انہوں نے تو دو دو لاکھ کی بھینسیں وزیر اعظم ہاؤس کی بیچ ڈال لی ایسے تو یہ جو یہ جو بھینسیں بیٹھی ہیں جن کو کنجریاں کہتے ہیں سرکار کو یہ بھینسیں نظر نہیں آئی ان کا ثقافتی وزیر علیحدہ ہے وزیر اعظم صاحب کیوں ڈرامے کرتے ہو ستر سال سے آئے حکومتیں کیوں ڈرامے کرتے ہو ستر سال ہو گئے کیوں حصہ آ رہا ہے لہذا تمام ججوں تمام حکومت والے تمام قسم کی اسٹیبلشمنٹ اور تمام جمہوری حکومتوں پر انتظامیہ سمیت تین پرچے کاٹے جائیں گے کیوں کہ وہ بے حیائی کے تمام وسائل ذرائع کی سرپرستی کرتے ہیں جب سرپرستی کرتے ہیں تو آئین کے بھی مخالف قانون کے بھی مخالف تین دفعہ ان پر لگے پر لگائے گئے وہ بولتے نہیں بولتے نہیں کون لگایا دفات بھائی لگانے چاہیے دفات کے نہیں لگتے ہیں یا نہیں تو ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے یا یہ دفات ختم ختم آج کے بعد مدینے کی ریاست اور اسلام کا نام ختم ورنہ یہ تمام کچھ بند کر دیا جائے اور ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے اگر غلط ہو تو باہر اڑا دو ہم اسلام میں بدماشی داخل نہیں ہونے دیں گے ہم اسلام سے بدماشی داخل نہیں ہونے دیں گے اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں بس اتنا سی بات ہے اگر کوئی کرتا ہے اسلام کے خلاف کام تو نام لینا چھوڑ دے ننگا ہو کر پھرتا ہے جو مرضی ہم کچھ کہیں تو ہم گزرے میں لیکن اسلام کا نام لے کر اپنے برائی اپنی شیطانیت اپنی نفسانیت اور اپنی لادینیت کو اسلام کہے اور ہمارے رسول کی اس طرح بےزتی کرے ہم اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے یہ تو اگر کوئی آدمی ننگا ہو کر بازار میں پھرے اور کہے کہ رسول اللہ ایسا کرتے تھے حضور کی سنت ہے وہ گافر ہے یا نہیں وہ گستاخ رسول ہے یا نہیں کرو جو مرضی کرتے ہو ہم تمہیں نام ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں لکھ دیتا ہوں کچھ نہیں کہیں گے لیکن اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں ہو پیچھے جڑے تات اٹھ لے گا گل کی بے شاخی رسولہ دیکھ لینی اللہ اسلام اہل سنت زندہ باد زندہ باد زندہ باد للکار ہے للکار للکار ہے للکار ہے جے مسلمان یہ ٹھیک ہے نا مطالبہ یا سب پر یہ دفات لگا کر سب کو اندر کریں کیوں سارے آئین اور قانون کے خلاف چل رہے ہیں یہ ایک بات ہے ورنہ میں تو پتہ نہیں کتنی دفات دکھا سکتا ہوں شریف جو اگر کوئی قاتل کو صرف اور صرف مرہم پٹی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھ لے تو کوٹ میں برابر کی سزا لے جاتے ہیں تین سو نو لگاتے ہیں ایک سو نو لگاتے ہیں ادھر ایک سو نو لگتی ہے اتنے ایک سو نوے نہیں لگنی ہاں۔ ہاں۔ سبحان اللہ میں حالے پردے اور نہیں کھولنا بات وہی ہے دل نازک ہے پتھر کی طرح ٹوٹ نہ جائے خطرہ بہت رہتا ہے اب میری وہ تمید کی طرف چلو پھر واپس پھر واپس چلو کہ یار اگر یہ کوٹیں غیر شرعی ہیں اور واقعات ایسی ہی ہیں تو پھر شریعت استعمال کیوں ہوتی ہے نمبر ایک حق نہیں نا بنتا غیر شرح شریعت کیوں آئے بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کوٹیں غیر شرعی ہیں تو پھر ادھر مسلمانوں کو کیوں بلایا جاتا ہے پھر تو حق تھا کہ یہ کوٹیں رہ جاتی صرف ہندوؤں اور غیر مسلموں کے لیے اور مسلمانوں کا ایک علیحدہ عدالت ہوتی کوٹ نا عدالت ہوتی جو شریعت کی عدالت ہوتی تاکہ مسلمان ہیں یہ شریعت کے مطابق اپنے فیصلے سبحان اللہ شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کروا کر کافر اپنے قانون کے مطابق کرواتے یہ مشترکہ کیوں ہے ہے غیر شریف دو ہی شکے ہیں نا شرعی ہے یا غیر شریف ہندو نہیں رہے گا بالکل جب مسلمان مسلمان نہیں رہے گا سیاسی طور پر تو کوٹا اسی لیے بنائی ہے یہ بہت اچھے بہت اچھے رانا صاحب پہنچ گئے ہیں اس بات پر اور میرے اس سوال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پھر اس سے پتا چلا کہ جب سب کو مشترکہ اسی کوٹ میں بلایا جاتا ہے جس میں شرح کا کوئی تعلق نہیں تو پھر پتا چلا پاکستان کا مذہب سیاسی کوئی نہیں سیاسی طور پر کافر بے پھر پھر اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتانا کیوں نہیں کیوں ہے کیوں ہے اس کا مطلب ہے سیاسی لوگ کلمہ رسول اللہ کا نہ پڑھے اور نہ ہی کسی جلسے میں اسلام اور نہ بولے بول یہ کیا بدماشی ہو جلسے تیرا ٹھڈ کدو پر تین چار روپیے واسطے سد دیں تھی ملاوٹ شروع ہو وہ صاف کہہ رہے ہیں اتنے شرح کا تلک نہیں بابا جی بھی فرما رہے ہیں اور بابا جی نے صحیح کیا تھا اسی وجہ سے جب اسمبلی کے اندر کراچی میں لیاقت علی خان نے ایک قاری صاحب کا تلاوت کے لیے نام پیش کیا تو ہمارے بابا صاحب نے اس قاری صاحب کے نام پہ کانٹا پھیر دیا اور انہوں نے تلاوت نہیں ہونے دی کیونکہ بابا جی منافق نہیں تھے ہم کہتے ہیں بابا جی منافق نہیں تھے یہ منافق ملا کیوں تلاوت کرتا ہے کہتا یار وہ ملا ناد کیوں پڑتا ہوا وہ ناد سنا یار اتنے سڈا کلندر یہاں پر ہمارا کلندر بول پڑا ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہاں ہاں دو شیر سناتا ہوں ہاں،, ہاں ہاں دو شیر اقبال کے سناتا ہوں نارائن تکبیر نارائن سال اہل تحقیل میں حقلو سی یار اتنا بدھو یار سکول کی دیواروں پر اشار لکھتے اقبال کے وہ بھی اپنے خلاف خلاف پتہ ہی نہیں کو پتہ ہی نہیں اقبال کے شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے یار اقبال کیا فرماتے ہیں لاہوتی اس رزی تار کہ پرندے پرندے لاہوتی کہ رابل جانا چاہے سبحان اللہ لاہوتی رضی جس رزق میں آتی جیش رام لکھا ہوتا جیش رام لکھا ہوتا ہے اور دوسرا شیر یہ لکھا ہوتا ہے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر پہاڑوں کی چٹانوں پر میں جی کدی انہوں نے مطلب غور کرن دی جناب نے مشقت اور تکلیف برداشت کی وہ تو نوکری کے خلاف بول رہے ہیں تو فرماتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر وہ کہتے ہیں مسلمان بادشاہوں کا نوکر نہ بن تو شاہین ہے یہ محلات پر اچھا نہیں لگتا یہ اپنے جنگل میں اچھا رکھتا ہے اللہ وہ کہتا نوکر نہ بن بادشاہوں کا سبحان اللہ لکھتے ہیں وہاں جہاں پر تعلیم ہی نوکری کی ہوتی ہے ہاں، اقبال بھی کہتا ہوگا یار مجھے لکھتے ہوئے تھوڑا سا پڑھ لینا تھا ہاں، یہ سارا عذاب تو میرے گل ہی پاؤنا سی توجہ نہیں فرمائی لیکن اتنے ہوں یہ پنسے ہوئے ہیں کبھی اسلام کبھی یہودیا کبھی اسلام کبھی یہودی کبھی اسلام کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر اقبال فرماتے ہیں کسے خبر تھی لے کر مستفی سبحان اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اچھا میں پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہوتا ہے مذہبی مسلمان بنو اور سیاسی کافر بنو بولو لا تو یہی پڑھاتا گیا کہ مذہبی بھی مسلمان بنو سیاسی بھی مسلمان بنو اسلام جو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے چاہے سیاست میں ہو چاہے چاہے توجہ نہیں فرمائی وحان اللہ کسی خبر تھی کے لے کر چلا گے مستفی کسی خبر تھی کے لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے بھی دور بھی اللہ تک بھی نار سال نار خلاف روای حل سنت استاد حضرت علامہ مولانا مفتی سنگ چی سا صاحب شیر اہل سن للکار ہے للکار ہے حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب لڈے ہمر صاحب سنو بھائی جو میں نے سکے بنائی ہیں ان کا لازمی نتیجہ حاصل یہ ہے کہ پاکستانی قومیت پاکستان کے نظام کی بنیاد قومیت ہے کہ جو ملک میں رہتا ہے وہ ایک قوم ہے دو قومی نظریے کے تحت یہ نہیں ہے اگر دو قومی نظریہ ہوتا تو ہر کوٹ ہر دفتر کافر اور مسلمانوں کا علیحدہ ہوتا پھر مسلمانوں کے دفتر میں ہندو نہ بیٹھ سکتا اور ہندوؤں کے دفتر میں مسلمان نہ بیٹھ سکتا چلو کبھی مسلح پر بھی ایسا ہو جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں بولتے نہیں ہے ناموس رسالت کے مسئلہ کو غیر شری کوٹوں میں لے جانا خود بدترین تو ہی ہے رسالت بولتے نہیں بولتے نہیں یار سبحان اللہ اچھا یہ میری تمیر تھی دوسری جو پوری سبحان اللہ جو پوری ہو بولتے نہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر چار سو سوا چار سو بنداباد خریدیا یار آپ بہت قابل داد ہیں کلام ایمان آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس جلسے کی انتظامیہ اور شامعین سب جی دار گئے ظاہر بات ہے جی اتنا سفر کر کے پھر اتنا جاگ اس طرح جاگتے رہنا اور غفلت کو دور کر کے بیٹھنا یہ بہت بڑے قوی ایمان ہونے کی دلیل ہے ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ اب میرے دوستو میں اس طرف چلتا ہوں چیف کے فیصلے کو جب میں نے مطالعہ کیا تو تین حصوں میں تقسیم پایا آپ کو پتا ہے پوری بینچ بیٹھی تھی تین ججوں کی دوسرا جج آصف شہید کھوسا جس نے ممتاز قادری ممتاز قادری شہید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں جو میرے اندر پڑا ہوا ہے میں یہ سب کچھ کیسے آپ کو دکھاؤں ایمان سے کہتا ہوں تم اپنے سینے اپنے سینے اور دل خواہش کرو گے کہ چبا کر مر میں نے ابھی کچھ نہیں کھولا کھولنے چلا ہوں ہاں سبحان اللہ جی ہو جی ہو سبحان اللہ یہ کیوں آؤ تو جاؤ تو ترنا ہے آ جاؤ تو ترنا ہے گیا تو ترنا آ جاؤ تو یہ کی ہوا مرد شیر ایک ہی بازی لاؤ دے گل مکی سبحان اللہ وہ تو میں ایویں کہہ رہا سا سب بیٹھے گیا ابھی چلے جائیں گے ان شاء اللہ جگ نا کے جا گے اگر یہ جنگ پھر جو باطل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر یہ جنگ پھر کھڑا ہو سکے تو کہنا ان شاء اللہ باطل کے یوں سمجھو کہ تمام ہوا سامنے کر تک کر جس کو کہتے ہیں ہوش اڑا دیے اڑ گیا ہوش کے نہیں اب بات کو سمجھنا یہ آصف سعید یہ یہ اتفاقی رائے یہ اتفاقی رائے اس نے لکھی ہے آصف سعید خان کھوسا جج مجھے عزت مار چیف جسٹس کے تحریر کردہ فیصلے کا جائزہ لینے کا شرف حاصل ہوا میں اگرچہ فیصلے کی وجوہات اور حتمی نتیجے سے اتفاق کرتا ہوں تاہم فیصلے میں چونکہ بہت سی قانونی اور مبنی پر حقائق نکات شامل ہیں لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اتفاق رائے بھی تحریر کروں اور یہ وہی ہے جس نے ممتاز قادری کو کہا تھا کہ ممتاز صاحب شریعت رسول میں تو آپ مجرم نہیں ہیں لیکن قانون پاکستان میں آپ مجرم ہیں میں اس وجہ سے سزا سناتا ہوں لیکن میں پوچھتا ہوں خان صاحب اس فیصلے میں شریعت استعمال کیوں کی ہے سبحان اللہ وہی بات ہوئی کہ جب باہر سے پیسہ لینا ہو بکری کی طرح خواہش مروانی ہو اس وقت قرآن یاد آتا ہے جب عاشق کو پھٹے لگا کر پیسہ ملے تو قرآن یاد نہیں آتا اب بولو ایڈو بمبرو خدا کیا بات ہے شکر ہے مہربانی آپ کی شکریہ کیا آپ نے ہمیں منہ کھولنے کا موقع دیا میں داد دیتا ہوں تمہارے اس عمل کی اگرچہ کوئی عمل اور داد کے قابل نہیں لیکن یہ عمل ضرور ہے کہ ہم جیسے بے زبانوں کو زبان لگا دیں ہمیں موقع دے دیا میں پوچھتا ہوں یہ چیف صاحب نے جو پہلے آیت لکھی ہے توجہ ہے بولو بولو بولو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ممتاز حسین والی تیرے جان سار والی تیرے جان سار جرت بہادری جرت بہادری غازی تیرے جان سار غازی تیرے جان سار غازی تیرے جان سار یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی دس نمبر سفا چیف صاحب دس نمبر سفا آیت نمبر اکسٹھ باسٹھ سپارہ سی پارہ سی پارہ نو سورت توبہ یہ آخری الفاظ ہے مومنو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے سبحان رس میں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں اللہ حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں میں پوچھتا ہوں کھوسا صاحب اس آیت سے نہیں گزرے تھے جب ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کی باری آئی تو اس وقت تو صاف کہہ دیا کہ شریعت میں مجرم شریعت میں غازی ہو شریعت میں لیکن پاکستان کے قانون میں مجرم ہو لہذا اس لیے میں پھانسی سناتا ہوں سزا سناتا ہوں اس کا مطلب ہے شریعت کا اس وقت پتا تھا لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا کیوں شریعت کا علم تھا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی جی کہ شریعت میں آپ مجرم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نہیں جانے جانے جانتا ہے سمجھتا ہے شریعت میں مجرم نہیں لیکن قانون میں مجرم اس سے پتا چلا شریعت کا رخ اور ہے قانون کا رخ اور ہے شریعت گستاخوں کے خلاف ہے قانون گستاخوں کے حق میں ہے بہت اچھا۔ لیکن میں بے بھی نہیں کر سکتا توجہ جب باری آئی ملونا کو عاشق کو پھانسی لگانے کی باری آئی تو کہا شریعت کو چھوڑتے ہیں عاشق کو پھانسی لگانے کی باری آئی تو صاف کہہ دیا شریعت کو خود ہی کہہ رہے کہ ہمارے دال کی صاحب کہہ رہے ہیں شریعت نہیں ہے کوٹ میں شریعت وہ صاف کہہ رہے ہیں کیوں اگر شریعت ہوتی تو بھگوان داس نہ آتا اگر شریعت ہوتی تو مسلمانوں کے فیصل کبھی بھی کافر نہ بنتے اور یہ کوٹیں پھر دو قسم کی ہوتی مسلمانوں کی علیحدہ اور کافروں کی کیا نہیں تب جا کے دو قومی نظریہ پورا ہوتا یہ کیا دگا بازی ہوئے یار بولو تو صحیح تو کیا وجہ ہے میرے بھائی ادھر دیکھ ہائے ہائے ہائے جب عاشق کی باری آئی یہ یوں کہو جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئی تو جو عزت رسول کی غیرت رکھنے والا تھا ادھر صاف کہہ دیا کہ ہم شریعت کو چھوڑتے ہیں اور قانون کے مطابق تمہیں پھانسی لگاتے ہیں اور جب گستاخ کو چھوڑنے کی باری آئی تو ساری شریعت لا کر رکھ یہ آیتیں بھری پڑی ہیں یہ حدیثیں بھری پڑی ہیں ادھر کیوں یاد نہیں آئی کیا ایک ہی بات ایک آیت اور ایک واقعہ ادھر یاد کر لیتے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یاد ہے لیکن عمل نہیں کرنا کیوں ہم نے عاشق کو پھٹے لگانا ہے یہ ہماری مجبوری ہے اور وہ مجبوری میں ابھی ظاہر کرتا ہوں ہاں جی وہ مجبوری میں ظاہر کرتا ہوں میں چھپاتا نہیں اور یا مقبول جان جان جو حضرت ڈپٹی کمشنر اور پتہ نہیں کیا اس عہدے پہ رہے ہیں اور یہ لا کے قانون کے ماہر بھی ہیں جی ایل ایل بی بھی کیا ہوا ہے اور یہ کالم نگار ہیں حضرت ایسے ہے نا اور یہ مقبول جان آج کل ادھر ادھر ٹی وی پر بہت آتا ہے تو اس کی بات میں اس نے جو کالم لکھا ہے نا آپس دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا پتہ نہیں اس طرح کے ایسے ہے نا یہ ہے دو عورتوں کی لڑائی دو عورتوں کی لڑائی یہ کون سا اخبار ہے یار بانوے نیوز بانوے نیوز روزنامہ بانوے نیوز پیر چھبیس سفر چودہ سو چالیس ہجری پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کب کا ہے کب کا ہے آج ہے نومبر کی بائیس ہو گئی اور یہ پانچ نومبر کا ہے بات کو سمجھنا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جو تین حصوں میں یہ فیصلہ لکھا گیا پہلے حصے میں شریعت پیش کی گئی دوسرے میں پرانی آیات اور حادیث دوسرے حصے میں دوسرے حصے میں آئین اور قانون کو پیش کیا گیا اور تیسرے حصے میں جو حقائق ہیں ان پر بحث کی گئی ہے شہادتوں پر ان کو مشکوک کیا گیا یعنی واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کر کے پھر آگے جھوٹا ثابت کر کے واقعے کو تو بری کر دیا گیا ٹھیک ہے اب میں ایک بات کھوسا صاحب یہ جو اتفاق کے رائے لکھا ہوا ہے نا تین تیسرا جج کے نام کیا تھا پتا ہے تیسرے جج کا کیا نام مظہر مظہر یہ تینوں سپریم کورٹ کا بینچ تھا تین بیٹھ کر جنہوں نے فیصلہ کیا ایک عجیب بات آصف کھوسا نے لکھی ہے وہ آپ کو سناؤں سبحان اللہ جو شخص پہلے عاشق رسول کو شریعت ٹھکرا کر پھانسی لگا چکا ہے کیا وہ کیا وہ پھر ناموس رسالت کے مسئلے میں وہ جج بن سکتا ہے نہیں نہیں کسی گستاخ کا پھر فیصلہ کر سکتا ہے لیکن عجیب بات ہے خیر سرپاس رجدا سر پانی بہت اچھے بولو بولو بولو بولو رسول رسول کی کی ایک ایک سزا سزا مستاخ مستاخ مستاخ رسول رسول رسول کی کی کی ایک ایک ایک سزا سزا سزا میرے بھائی سنو بات کو سنو گا توجہ اللہ اکبر و کبیرہ ناچیز اس مسئلے میں چیف صاحب کی بات پر جانے سے پہلے صرف آصف صاحب کی ایک بات کھولتا ہوں آصف کی بات ایک کھول محاورہ ہے نا میں صاحب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اللہ اس کے اندر جو الفاظ اس ملونا کی زبان سے نکلے تھے وہ درج ہے اس نے یہ کہا تھا حضرت محمد اپنی وفات سے قبل شدید علی خلیل ہو کر بستر سے لگ گئے تھے اور آپ کے دہنے مبارک اور کانے مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح ان کی دولت کے حصول کے لیے کیا تھا اور دولت حاصل کر کے آپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ اسی موقع پر ہی اپیل اچھا اپیل گزارنے یہ الفاظ بھی کہے کہ قرآن کریم خدا کی الہامی کتاب نہ ہے بلکہ خود ساختہ کتاب ہے یہ الفاظ گستاخی کے لکھنے کے بعد جن الفاظ کا الزام اس پر لگایا گیا تھا آگے جو کھوسا صاحب کی تقریر ہے نا ہائے ہائے ہائے سنیں گے قسم خدا کی میں کھوسا صاحب سے مخاطب نہیں ہوں آپ سے جی جی دوران سماعت توجہ ہے سبحان اللہ دوران سماعت استغاثہ میں اپیل گزار کے خلاف یعنی ملونا کے خلاف اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے سات گواہان پیش کیے اور کچھ دستاویزات بھی پیش کیے اور ایک عدالتی گواہ کا بیان بھی عدالت سماعت نے ریکارڈ کیا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اللہ اکبر و کبیرہ توجہ ہے سبحان اللہ نارائ تکبیر بار رسالت نارائ تحت اسلام عظمت دین اسلام کتب لوگ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے جیوے جیوے جیوے غور کرنا یا کس کس بات پر تبصرہ کروں یہ لفظ سنیے گا یہ کھوسا صاحب ملونا کو بے گناہ اور بری ثابت کرنے کے لیے جو جملے لکھ رہے ہیں اور وجہ لکھ رہے ہیں وہ وجہ پیش حضرت کہہ رہے ہیں شکر ہے انہیں اردو اچ لکھے اردو میں نہ لکھا ہوتا تو میں کیا کرتا بھائی کیونکہ میں تو کمی نہیں پڑی اپیل گزار میں وہ الفاظ جن کو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے اپنے مذہب کی توہین اور اپنی ساتھی خواتین بشمول معافیہ بی بی اور اسما بی بی کی جانب سے اپنے مذہبی احساسات مجروح ہونے کے بعد کہے کہے کیسے ہیں بے شمار بے شمار فیصلے پر ہم لانت نہیں یہ سب ڈرامہ ہے اب میں ڈرامہ کھولتا ہوں پیچھے وہ کون سی طاقت تھی جس نے آشر کو پھٹے لگوا دیا اور گستاخ کو باہر نکال دیا آپ اندازہ لگائیں میں جیب صاحب کے فیصلے کے باقی مقدمات اور دلائل میرے وجوہات کو کیا کیا کیا کر سکتا ہوں ایک ہی بات سے نکل کر دکھائیں بے بے شک شک مرد نہیں ہو للکار ہو للکار ہو للکار یہ محمد کے دربار سے لے کر یہ جت دیسی بندہ جنگل کی بنا بیٹھا ہوا ہے اگر کسی کے دل کسینے کے اندر دل ہے اگر کسی کے پاس میں طاقت ہے رائے تو صحیح اور میں نے ایک ہی بات سے بازی جیت لی ہے میں اور کھولا اور کھولوں اللہ کے فضل سے ہم منطق منطق کے رگڑے نکال دیتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ قوت بخشی ہے منطق کا مطلب میں نے اول ارستو ہوتا میرے سامنے کان پکڑ کر کھڑا ہو جاتا یہ اگر کسی کو کسی کو یہ میرا دعویٰ قبول نہیں ہے میں ان شاء اللہ دلائل پرانیا سے نہ ثابت کروں تو پھر جی اللہ کے فضل سے میں برہان کو بھی جانتا ہوں میں جدل کو بھی جانتا ہوں میں خطابت کو بھی جانتا ہوں میں شیر کو بھی جانتا ہوں میں زیادہ مغالتے کو بھی جانتا ہوں اور دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل کی یہی قسمیں ہوتی ہیں یہی قسمیں ہوتی ہیں دلیل کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں سنا جس کو منطق میں کہا جاتا ہے ایسے نا لیکن میں جدل کی طرف نہیں جاؤں گا خطابت کی طرف نہیں جاؤں گا میں برہان میں اور یہ جدل ہے میں بتاتا ہوں جو میں دلیل چیف صاحب سے پوچھو کہ آپ نے جو لکھا ہے جو دلائل ہیں آپ کے اس کو بری اور صاف ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل کے اقسام خمسہ میں سے کون سی قسم کے ہیں یہ برہان ہے جدل ہے خطابت ہے کیا ہے مجھے تو سارا مغل کا لگ رہا ہے جس کو سب ستا کہتے ہیں مغلتا مغلتا جی یہ سب وہمی مقدمات ہیں باتیں ہیں مغالتا کس کیا اس کو کہتے ہیں جس جو مادہ جس کا فاسد ہو یا صورت جس کی فاسد ہو ایمان سے کہتا ہوں تمام مقدمات میں یا سگرا غلط ہے مادے کے اعتبار سے یا شکل غلط ہے ادھر سے سگرے لیے اسلام کے کبرے ملائے اور نتیجہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب اشکال کے باب میں توجہ اشکال کے باب میں جب چلتے ہیں شکلیں چار ہوتی ہیں ایسے ہے نا ادھر نتیجہ ادون کے طور پہ ہوتا ہے جب دو مقدمے ہوں ایک برانی ہو ایسے نا مولانا اپنا اللہ ایک ججیا ہو ایک کلیا ہو ایک مجبہ ہو ایک سالبا ہو ٹھیک ہے سال بدنا ہے جزیت ادنا ہے ایسے جب نتیجہ نکالتے ہیں تو کون سا آتا ہے ادون گھٹیا اس کے تابع ہوتا ہے جی جب دلیل بناتے ہیں جب دلیل بناتے ہیں ذہن میں رکھنا اس کے دو مقدمات ہوتے ہیں دو مقدمات جب ہوتے ہیں تو ایک اگر آ جائے موجبہ اور ایک سالبہ ایک ہیں والا ایک نہیں والا یہ اب آسان زبان ہے تو اس وقت جواب آتا ہے نہیں والا اور اگر آئے کل اور بعض یہ مل جائیں سب ایسے بعض ایسے تو نتیجہ بعض والا آتا ہے کیوں کو لالا ہے جو زدنا ہے کو لالا ہے بولو ٹر مگر چوہے محمد مستفا کے گلاموں نو چھیڑ تسا لونڈے ویخے نے لونڈے ویکھے نے شیر نہیں ویکھے اور ڈاکٹر اشرف نے بھی کوشش کی ہے جواب دینے کی بات نہیں اس سے بن سکی یہ اللہ نے میرا حصہ رکھا تھا جب اس نے بیان کیا تو پانچ سو بندہ تھا اور ادھر لاکھ بندہ ہے بولتے نہیں اچھا مولانا ایسے ہے نا یہ ہے اشکال کے باب میں سورت قیاس جس کو کہتے ہیں ایسے جب مادہ قیاس میں جاتے ہیں تو ادھر جو صنعت خمس ہیں اگر مقدمات برہان برہان آلہ ہوتا ہے جدل ادنا ہوتا ہے ایسے جب ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ کون سا ہو برہانی دوسرا جدلی تو آگے نتیجہ زنی آئے گا نا جلدی نتیجہ آئے گا نا زنی ہوگا نا قطعی نہیں ہو سکتا کیوں کہ نتیجہ ادنا تابع ہوتا ہے جب کفر اور اسلام کو ملایا جائے اسلام اعلی ہے ادنا ہے تو سارا کفر بنتا ہے نتیجہ کفر ہی آتا ہے اسلام چاہتا ہے میں آلہ ہوں تو میں آلہ ہی رہوں ادنا میرے ساتھ ملائے گا تو سمجھو دودھ میں پیشاب ڈال دیا نتائج کفر کے ہوتے ہیں جن سے فساد پڑتا ہے اگر اسلامی نتائج ہوں تو کبھی فساد دنیا میں نہیں رہ سکتا یہ آئے دن دنیا میں جو فساد ہر طرح ہر علاقے میں سر اٹھا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یورپ نے اسلام اور کفر دونوں کو ملایا ہوا ہے اور نتیجہ کفر آتا ہے کیوں ادنا نتیجہ آتا ہے اور دوسرے لفظ پنجابی دھد پیشاب رڑاؤ بنے پیشاب دھد بنے گا کہ دھد پیشاب بنے گا جس نے پانی سے دھد رڑا دھد بن کٹ گا چلا ہوں اگلا پانی ہوں دس چیٹے پانی کے کن پیسے لائے وہ بولتے نہیں بولتے نہیں اب بتاؤ ایک ہی بات میں نے پکڑی فیصلہ اڑ گیا ہوا ہو گیا بے شک وہ جا رہا ہے سمندر میں بے شخص وہ کھانا خراب نہیں رہا ہوتا اچھا ایک بات اس پر کرتا ہوں کھوسا صاحب اس کا مطلب ہے جب کوئی مذہب والا جب کوئی مذہب والا اسلام کی بات سن کر جو اس کے مذہب کے خلاف جاتی ہے اگر کوئی مذہب والا خدا رسول کو گالیاں نکالے تو اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے گستاخ نہیں ہے کیوں ہمیں تو کہتے ہو کسی کے مذہب کو کچھ نہ کہو اچھا میں پوچھتا ہوں اگر بکواس سن کر شیطان تاثیر کی جذبات میں آ گیا ممتاز کادریس لا للکار للکار ہے للکار ہے رانا جی یہ عظمت اللہ نے تمہیں دینا تھی پوری دنیا پہ یہ بات جائے گی کہ چشتی نے ہر طرف سے نات کے بند کر دیے بولتی بند کر دی اللہ کے فضل سے کر دی ہاں، ہاں، ہاں، بہادری وقت نہیں ہے یار میرے پاس وقت نہیں ہے کیا کروں اب ختم ہو گیا وقت آخر میں بھی انسان کو مشین لوہے نہیں ان اللہ کے فضل میں تین گھنٹے اور بھی بول بیٹھا اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوں کیا میں باطل کے مقابلے میں آ کر بازی جیت کر بیٹھا ہوں مجھے خوشی بہت ہو رہی ہے زندہ باد اچھا میرے دوست بات سنو بھائی سبحان اللہ سنو سنو جی وہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک لاکھ لاکھ ساتھی ہمارا ایسے آ جاتا ہے ایک چٹکی سے ایک لاکھ ساتھی آ جاتا ہے ایسے اور اگر یہی یہی ہمارا ایک لاکھ ساتھی روزانہ کا دس روپے الگ رکھے تو دس لاکھ روپے روزانہ کا بنتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ بوجھ کس طرح اٹھایا ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہمارے دوست ظاہر بات ہے اور ضرورتیں بھی ہوتی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں تو ہم نے کس طرح یہ بوجھ اٹھایا ہے افسوس ہے ہمارے کلندر ساتھی کچھ ہیں جو کلندروں والا ذہن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کیوں تاکہ یہ مقصد نہ بن جائے کہ جی وہ چشتی پیسہ جمع کرتے ہیں اگر یہی بات ہے ایمان سے کہتا ہوں میں تو اتنا مستغنی اور بے نیاز بندہ ہوں میرے بھائی بھی ہمارے بزرگ تو پھر ہیں ہی ہیں ہم نے سبق ہی ان سے لیا ہے ہم تو اتنا یار خاندانی لوگ ہیں یار ہم اللہ کے فضل سے ہاں جی کوئی نہیں کہ کہندے کوئی للیاں دے باڑ خاندانی بندے ہیں یار اللہ کے فضل سے ہم سمجھ آئی کہ نہیں میں تو بھوکھا مر سکتا ہوں لیکن میں ذلت کی روزی پر لات مارتا ہوں کلندروں کی طرح وقت گزارنا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ موج کریں پھر نہ میں یہ تکلیف کروں گا پھر میں علیحدہ رہ کر اللہ اللہ اللہ کر تو دس بھی پھر تو سیدھی سادی بات ہے لیکن اگر اس طرح کے آپ نے کام مجھ سے لینے ہیں تو یہ فرشتے بن کر نہیں لیے سیدھی سادی بات اب یہ بتاؤ یہ کتنا لاکھوں کا خرچہ ہے یہ کس نے کرنا ہے ہاں، آپ کلندر بنتے ہیں تو بڑے پھر میری طرف سے سلام ہے جی وہ حکومتوں والے اور دوسرے تیسرے سارے یہی کہتے ہوں گے کہ ان شاء اللہ مگروں لمے وہ تو میرے کلندر ہونے پر بہت خوش ہوں گے تم خوش ہو قدم بڑا بڑا فضل احمد تو دس روپئے دس روپئے روزانہ سارے رکھو گے ان شاء اللہ تاکہ تمہارے ہی کام آئے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گلا دیا ہے یہ بیان کا سلیقہ دیا ہے دوست احباب میری خدمت کرتے ہیں میں تو اپنا کام اس سے چلاتا ہوں لیکن یہ کام کیسے چلاؤں یہ میرے مجھ سے نہیں چل سکتا ساری بات ہے اس کے لیے صرف دس روپے یہ لاکھ ساتھی کرایا ہوا ہے ایک لاکھ بندہ کوئی دس روپے روزانہ ایسے لگتا ہے جیسے جیب سے گر پڑی پرواہ نہیں ہوئی لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو بات سمجھنا لیکن مشورہ کہ یہ جو ہمارے موضوع کا بقیہ حصہ ہے اس کے متعلق آپ کا کیا مشورہ ہے پھر ایسا ہے ظاہر بات ہے اس جلسے پر خرچہ ہوگا دس روپے ایک لاکھ بندہ نکالے ہاں جی تو پھر پرسوں جلسہ ہوگا یہ تمام اخراجات ہاں۔ پہلے ہم رانا صاحب یہ جی جتنا ہمارے پنڈی کے دوست ہیں ہم ان کا انتہائی شکر شکر کرتے ہیں شکریہ کرتے ہیں اور انتہائی دعائیں دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مت بخشی ہے لیکن یہ اگلا اگر اگلی قسط بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بات سمجھو مر بندے دا دس روپئے سمجھو میں کوئی کسی کو مستثنا نہیں کرنا چاہتا صرف دس روپئے میں زیادہ یار آپ کیوں رکھ رہے ہیں میں صرف دس روپئے کرس منٹ منٹ